اور ذرا آگے کرو بھائی خالی ہے اس طرح بھی خالی ہے آگے بھی خالی ہے ذرا پیچھے والا ہے تو آگے آ جاؤ یا تو آگے والے آگے کرو اور خالی ہے بھائی دیکھو آگے خالی ہے ذرا حرکت کرو پیچھے سامنے والے حرکت کر لیجیے <coughs> ہاتھ دے بھائی ان شاء اللہ ہر عمل میں آگے رکھنے کی کوشش کرنا جس کو کہتے ہیں پرانے ساتھیاں بھائی ہر عمل کے اندر بھی پیچھے رہیں گے تو پھر پرانے ساتھیوں کی جو ہے علامت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے کہنے کا زمانہ آ گیا عمل کا زمانہ ختم ہوتے جا رہا ہے ہر آدمی کہنے کے کہنے میں آگے ہے عمل میں پیچھے ہے یہ امانت کا کام ہے وہی آدمی کی اس کام میں آگے بڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو آدمی جو ہے حق ادا کرتے ہوئے اطاعت کے ساتھ عمل عمل کو کے لیے آگے رہتا ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظ ہے قیامت کے سامنے منظر ہوگا کہ نا اہل لوگوں میں کام چلے جائے گا اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے کریں گے بھائی ہر عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غزے کو کسی جنگ کو اعلان کر دے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مسجد میں آیا کرتا تھا اس لیے عمل میں نمونہ ہونا چاہیے جو جماعت کے ذمہ دار جو مسجد کے امیر جو علاقے کے امیر اگر عمل میں آگے نہیں رہیں گے تو دوستوں بزرگوں پھر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان کی بات پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے بھائی ضروری ہے کہ عمل کے لیے جو ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے بڑھتے رہیں گے بھائی انشاءاللہ سب سے پہلے آگے بڑھنے والی چیز قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے سب سے پہلے اس لیے کہ محنت کا دار و مدار قربانی پر ہے جتنا آدمی قربانی دیتا رہے گا اتنا دین آتا رہے گا پھیلتا رہے گا قربانی کے بغیر دین آگا آنے کا بھی نہیں ہے پھیلنے کا بھی نہیں ہے اس بات کا آدمی کو یقین ہونا کہ دعوت کی محنت کے بغیر نہ زندگی میں دین آتا ہے نہ پھیلتا ہے یہ صحیح بات ہے امبی بھی علام صلاحت و آتے تھے محنت کرتے تھے ہدایت پھیلتی تھی جب امبی علیہ علام والسلام چلے جاتے محنت چھوٹ جاتی تو پھر ہدایت بند ہو جاتی ہے پھر لوگ جوست بزرگوں عمل کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ایک دن بھی اگر آدمی دعوت چھوڑ دیتا ہے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اس دن اس کی نماز ایسے نظر آتی ہے جیسے کاٹا آدمی کو چھونے سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح اس کی نماز اس سے بوجھ بن جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایک دن کی دعوت چھوٹنے پر بتاؤ بھائی آدمی قروج میں پیچھے ہے فی سب اللہ میں پیچھے ہے نکلنے میں پیچھے ہے تو اس کا کتنا عمل کمزور پڑ جائے گا بتاؤ اس لیے ہر پرانے ساتھی کے سامنے دو قصے مشہور حدیث شریف میں ہیں وہ ہونا چاہیے کیا ہے وہ ایک مرتبہ خدا کے راستے میں نہیں نکلنے پر کیا نقصان ہوا کا رضی اللہ کا قصہ اور دوسرا نکلنے میں دیر کرنے پر کیا نقصان ہوا عبداللہ بن رضا رضی اللہ کا واقعہ یہ دونوں قصے ہر شب گزاری میں ہر پرانے کے ساتھی کے سامنے جو خروج میں پیچھے ہے اس کے سامنے بیان کرنا واجب ہے اس کے سامنے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کو فکر آ جائے کہ بھئی ایک بار نہیں نکلنے سے کتنا نقصان ہوا نکلنے میں دیر کرنے سے کتنا نقصان ہوا اللہ اکبر پچاس دن تک سلام کلام نہیں ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ نہیں نکلے ایک مرتبہ نہیں نکلے حالانکہ معتبر صحابہ میں سے ہے پھر نکلنے میں دیر کرے تو کتنا بڑا نقصان ہوا یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے اس لیے میرے پیارے بھائیوں کروز میں ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارے حیدرآباد کے نعیم اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے جماعت نکلنی مت بولو بھائی میں نہیں نکالا بولو بولے کیا بھائی جماعت فرشتے نکالتے ہیں نہیں ہم نکالنا ہے بولو کون نکالیں گے بھائی جماعت کو بولو ہمیں نکالنا پڑتا ہے فرشتے تو نہیں نکالیں گے تو جماعت نکلی نہیں ہے بلکہ میں نہیں نکالا میں نہیں نکالا یہ بات صحیح ہے اگر میں محنت کرتا میں آگے رہتا تو انشاءاللہ جماعت بن جاتی تھی کیا بھائی میں ایک آپ کو ایک مشہور قصہ سناتا ہوں مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دو مہینے ترتیب میں تھے ایک مرتبہ ڈاکٹر خالد صاحب کا بیان میں ایک قصہ سنایا اصل کے وہاں نظام الدین میں دو دو دن جو ہے ہفتے میں جمعہ اور منگل دو مہینے والوں میں بیان ہوتا ہے بیرون والوں میں اندرونی والوں میں ایسے ہوتا ہے اب آپ جانے والے جو جا کر آ چکے ہیں ان سب کو علم ہے تو خالد صاحب کہنے لگے میں ایک مرتبہ عربی کا خط سنانے کے واسطے ترجمہ کے لیے مولانا عیسو رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا تو مولانا عیسو رحمۃ اللہ علیہ غمگین بیٹے تھے ایسا نظر آتا کہ چہرے کے اندر چہرہ دیکھتے ہوئے کہ حالات ایسے آ گئیں جس سے آدمی کے اندر غم زیادہ ہے تو میں عربی کا خط ترجمہ نہیں کرایا میں پوچھنے لگا کہ مولانا یہ بات بتائیے کہ آپ کے آپ کو دیکھنے سے جو ہے آپ کو کوئی ایسا صدمہ کوئی حادثہ آ گیا کہ اس سے آپ غمگین ہیں دیکھنے پہ نظر آتا ہے تو مولانا یوسف رحمت اللہ کہنے لگے کہ خالد صاحب کوئی بات تو نہیں ہے نہیں نہیں حضرت ایسا تو نظر نہیں آتا کہ چہرے کو دیکھتے ہی جو ہے کہ تغیر ہے تبدیل ہے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کہنے لگے خالد بات یہ ہے اللہ مجھے قیامت کے دن بلائیں گے پوچھیں گے یوسف سارے لوگوں کو تو اللہ کے راستے میں نکالنے کی دعوت دیتا ہے بھی تو کئی کو نہیں نکلا تو میں کیا جواب دینا پڑے گا سمجھ میں آتی ہے بھائی آج زمانے میں شوق ہو گیا لوگوں کو امیر بننے کی ذمہ دار بننے کی عمل میں رہنے کی شوق نہیں ہے ہر جگہ بیماری ہر جگہ بیماری عمارت کی بیماری امیر کی بیماری ارے مسئلہ کام کا ہے اپنی ذات کو لٹانے کا ہے کوئی عمارت کا نہیں ہے تو آدمی عمارت کی چکر میں امیر کے چکر میں کام ضائع کر دیتا ہے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کتنے شیلا لگائے کتنے چار لگائے کہاں بیرون لگائے کن کے ساتھ لگائے یہ پوچھا جائے گا تو دین پر کتنا چھل کر آیا کتنا دین تیرے زندگی میں ہے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو سوال دین کا ہے تو عمارت کا کیا مسئلہ ہے اس لیے میرے پیارے بھائیوں قربانی میں خروج میں اپنی ذات کو آگے رکھنا دعوت کے کام میں عمل سے بڑھ کر کوئی اثر کرنے والی چیز نہیں ہے ہائی بھائی بولو جنگ بدر میں آپ واقعات سن کے رہیں گے تین سو تیرہ صحابہ کرام ہزار مشرقی مکہ تھے تھے نہیں تھے بھائی قریب قریب غالباً تین چار پانچ آگے پیچھے مقابلہ ہوا بعد مشرقی مکہ مارے گئے بھاگ گئے مل گئے جو ملے تھے ان کو مدینہ منورہ لایا گیا لا کر مجد نبی کے تھمبیاں کو جو ہے ان کو باندھ دیا گیا اب مجد نبی کے اعمال کیا ہے دعوت تعلیم عبادت خدمت چار اعمال ہیں نا بھائی نبی کے دعوت تعلیم عبادت خدمت چار اعمال اب ہونے لگے فرماتے ہیں کہ چند دن گزر گئے یہ ستر کے ستر آدمی اسلام لائے تو آدمی کی تقریر سے اثر نہیں پڑتا مولانا سعید خان سلیمۃ اللہ علیہ کے ہے آدمی جو بیان کرتا اس کا اثر نہیں پڑتا دل کے فکر کا اثر لوگوں میں پڑتا ہے دل کی فکر جو ہے وہ قربانی سے حاصل ہوتی ہے آدمی کا سال کا سالانہ وقت کا دوستوں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اب یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے اچھی بات بولے تو رسنے کا زمانہ ہے اچھا بھی بولو تو میرے اس نے کہا اکرام کا زمانہ کیا تھا اگر کسی صاحب سے صحابی سی غلطی ہو جاتی تو یاد دلانے والے کو محسن سمجھتے تھے ہمارے ایک آدمی ایک جگہ ایک جمع تھا یہ معاف کرنا علاقہ نہیں بتانا ایک جمع تھا یہ بڑا موتوں آدمی تھا وہ آدمی اس کا نام ہی پوکلین کیا ہے بولو پوکلین بولتے کیا کام ہے پوکلین کا بولو کہاں گئے تو بغیر نکالے کے آدمی جاتا نہیں اس لیے اس کا نام پوکلین رکھے بہت موتوں آدمی بہت جو قربانی کا آدمی ابھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے حیات میں برکت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ان کی محنت میں صلاح اثر عطا فرما دے ملکوں کے لیے قبول فرما دے سمجھتے تھے کہ غلطی بات بھی اگر یاد دلاتے تو میرا محسن سمجھتے تھے سید عمر کا قول یہ ہے میری غلطی بتانے والا میرا خاص بھائی ہے اس سے بڑھ کر میرا خیر چاہنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے بتاؤ بھائی کیا عادت شریفہ ہے کیسے جو ہے اچھے لوگ تھے اس لیے کام آگے بڑھتے چلے گیا اب بیماری رسنے کی ہے بھگنے کی ہے تشکیل کرے تو آدمی رک جاتے ہیں اس لیے کام آگے نہیں بڑھتا ہے جی جی آ جائیں گے اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں بات کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں اور بات کے بعد ارادہ عزائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کریں گے بھائی انشاءاللہ کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرما دے یاسین مولانا کا نئے ان کے پاس رہتے ہیں کتاب لے کر آئیے ہاں؟ بڑی کتاب لے کر آئے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا والجراد يقعن فيهن وهو يذبهن عنهن وأنا آخذ بحجوزكم عن النار النار وأنتم تتفلتون أنفسكم في أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ جو بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے اس کو بھی قریب ہو کے پر کر لیں میرے محترم و معزز بزرگوں بھائیوں عزیزوں ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ اس دعوت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے جس کام کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے میں دیا ہے جب تک اس کام کی قدر و قیمت اور اس کام سے کیا اثرات ہماری ذات پر اور پوری امت پر مرتب ہوں گے وہ چیز کا یقین ہمارے دلوں میں نہ ہو پھر وہ کام ہم اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے یہ کام مطلوب ہے اس کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے پہلی بات بارہا جس بات کو ذکر کیا جاتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جس سے اللہ نے کام لیا کام دوبارہ تجدید کیا ان کو یہ جملہ اور یہ الفاظ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی اور کیوں کہا انہوں نے کہ میں اس کام کو نبیوں والا کام یقین کرتا ہوں اس کی بات کو سمجھنا اور غور کرنے والی چیز ہے بارہا اس بات کو دہرایا کہا کرا اور وہ خود مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مدرس کے ایک بیان میں حضرت نے فرمایا کہ اگر دوبارہ مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ دوبارہ زندہ حیات کر دے اور وہ آ کر ہم سے یہ کہیں کہ بھائی اس کام کو چھوڑ دو میں نے غلط دوبارہ شروع کیا تھا تو کہا کہ ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ کام مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہم اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے تو یہ یقین یہ, یہ, یہ دل کی اس کیفیت کا بننا اس کام کے سلسلے میں حضرت حضرت جی مولانا ساسبرکات نے فرمایا کام کرنے والوں کو جب تک اس کام سے تین چیزوں کی بصیرت ان کے دل کے اندر نہ آ جائے تو وہ پھر اس کام سے کم فائدہ یہ آدمی اٹھا نہیں سکتا نہ خود اپنی ذات کو نہ اس کام سے پوری امت کو کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے یہ حق کام ہے اور میری تربیت اور میرا تزکیہ میری اصلاح میری زندگی کا بدلنا اور میری زندگی کا ہر معاملہ اس کام سے ہے اور تیسرا ہے کہ پوری امت کے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے پوری امت کے اجتماعی انفرادی اس وقت جس جن حالات کے اندر پوری امت ہے <clears throat> پوری دنیا کے حالات اور پوری دنیا کے حالات کو بدلنا اور پوری دنیا کے حالات کی تبدیلی ان تمام کے مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا تو اب یہ کام والے کیسے کام کرنا پھر جب اتنی ساری چیزیں اس میں مدمر ہو گئی اور اتنی ساری چیزیں اس کے اندر محیط ہو گئی تو اس کام کو اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیا ابھی تک وہ کیفیتیں مطلوب ہیں اور ضرورت ہے اس کی اسی لیے مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفدات میں ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ایسے کام کرنے لگ جائیں کہ اپنی جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے اپنی ہاں، ابھی تک جان و مال لے کر نکلنے کا جذبہ ہے اور جانے سے پہلے واپسی کے ٹکٹ ہوتے ہیں جان و مال لے کر نکلنا ہے اور اسی نکلنے پر بھی ہم اسی کو ابھی تک قربانی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جان و مال لے کر نکلیں اللہ کے راستے میں مولانا اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اس کام کو کرنے والے ان کے اندر جان دینے کا جذبہ آ جائے تو پھر اس وقت تم یہ یقین کر لو کہ اللہ نے پوری امت میں پوری انسانیت میں ہدایت کو عام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ یہ کیفیتیں مطلوب ہیں یہ پرانوں سے یہ ذمہ داروں سے جن کے اوقات لگ رہے ہیں جو بار بار ہم اوقات لگاتے ہیں جب تک وہ کیفیتیں وہ چیزیں ہمارے اندر نہ آ جائے تو پھر وہ کام کیسے وجود میں آئے گا اور اس کام کے ذریعے سے وہ اثرات کیسے وجود میں آئیں گے صحابہ کرام رضی اللہ نے قربانیاں دی اور قربانیوں کی انتہا کر دی تو پھر اس کے بعد یہ کیفیتیں پیدا ہو گئی کہ جو ہے نا کریوں کے کریے قبائل کے قبائل شہروں کے شہر ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی قربانیوں سے آدمی اثر نہیں ڈالتا کسی پر کسی کی زبان سے کسی کی بات سے اثر نہیں ہوتا اثر جو پڑتا ہے وہ قربانی سے اللہ رب العزت ہدایت جو عام کرتے ہیں وہ اس کام کرنے والوں کی قربانیوں سے ہدایت کو عام کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر سب کا اسلام میں داخل ہونا یہ مکیت المکرمہ کی صحابہ کی قربانیاں تھی اور جب انصار اور مہاجرین کی قربانیاں جمع ہوئی <clears throat> تو پھر پورا حجاز اسلام میں داخل ہوا اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے ان کی قربانیاں جمع ہوئی ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو جتنا بھی کام کیا کام کرتے گئے اور یقیناً اس بات کو ان کے اندر اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتے چلے گئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کم ہے جتنا کیا کم ہے اور اتنی محنت کی اتنی محنت کی اس محنت کے ذریعے سے ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو گئے اور عبادت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو گئے اور پھر اس کی وجہ اس کے ساتھ ان کے اندر کی جو ہے نا محنتیں اور قربانیاں چلتی رہی اصل چیز تو یہی ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے میری اپنی کیفیت بدل رہی ہو میری اپنی زندگی کے اندر حالات بدل رہے ہو میری اپنی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہو اور پھر جو ہے نا میری میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھا رہا ہوں ورنہ پھر ایسا نہ ہو جائے کام تو ہوگا کام اللہ لیں گے کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے اسی لیے جو ہے نا ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دماغ کا تم نے فرمایا کہ دو آدمی اگر کام کرتے ہیں ان کے اندر دو چیزیں ہیں تو پھر کام تو ہوگا ان کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی کی نیت یہ ہو جائے کہ میں دوسروں کی اصلاح کر رہا ہوں اور کسی کی یہ نیت ہو جائے کہ میں <clears throat> کام کی اصلاح کر رہا ہوں یہ دو یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کام اللہ لیں گے اللہ نے کام عوابی سے لے لیا اللہ نے کام جانوروں سے لے لیا حضور علیہ السلاۃ کے واقع زمانے کے واقعات ہیں کہ ایک ایک, ایک ایک بکریاں چرا رہا ہے اور جو ہے نا ایک بھیڑیا اس کے بکری کو پکڑ کر لے گیا تو یہ لکڑی سے مار کر اس بھیڑیے کے منہ سے اپنے بکری کے بچوں کو چھوڑایا اور جب بچوں کو چھوڑایا تو پھر بھیڑیے نے کہا کہ تم مجھے اللہ نے جو رزق مجھ سے مجھے دیا ہے تو مجھ سے چھینتا ہے اس نے کہا تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیے بھی بات کرنے لگے انسانوں کی زبان میں تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی آخر زماں کا ظہور ہو چکا اور مدینہ منورہ میں آ چکے اور تو ابھی تک یہی ہے تو یہ بھیڑیا یہ چرواہا فوری جو ہے نا مدینہ منورہ آیا تو اللہ نے ایک بھیڑیے سے اس کو دعوت کا کام لے لیا مسقط الرحمان کے ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدھ بنایا کرتے تھے اور جب وہ بت بناتے تو ان کا بدھ نے کہا کہ تم کب تک اپنے آپ کو اس اپنی زندگی کو اس میں ڈالتے رہو گے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نبی آخر الزما کا ظہور ہو چکا ہے اور تم ابھی تک یہی ہو تو وہ مسقط عمان سے سفر کر کر مدیر منورہ پہنچے اور اسلام میں داخل ہوئے تو کام اللہ تعالی جمادات سے نمادات سے حیوانوں سے ہاں، کسی سے بھی کام لے لیں گے اللہ کا کام ہے اور سب اللہ کے مخلوق ہے سب اللہ کے مخلوق ہے لیکن کام کام والے کو بھی فائدہ ہو اور کام بھی آ کے ترقی کرے اصل چیز تو یہ اس سے میری ذات کو بھی فائدہ ہو اس لیے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کام کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ میری ذات کی اصلاح ہے اس کے اندر بہت اہم راز ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں جانا نہیں بہت اہم بات ہے اگر یہ دعوت دعوت کے طریقے سے دی جائے تو پھر اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے حجت قائم ہو جاتی ہے اور جب حجت قائم ہوتی ہے تو حجت کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے قبول نہ کرنے والے پر اسی لیے ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے یہ کام ہے تو میری ذات کتنی بدل رہی ہے اور میری ذات کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے میری ایمان کی کیفیتیں کتنی بدل رہی ہیں کتنی بڑھ رہی ہیں اور میں کتنا اپنے حالات کو اور اپنے سامنے والی چیزوں کو ہٹا کر اللہ کے دین کو مقدم کرتا جا رہا ہوں اور اللہ کے راستے کو مقدم کرتا جا رہا ہوں میری کیفیتیں کیا ہیں ایک ہے تشکیل ساتھی تشکیل کرنا ایک دوسرے کی اور ایک ہے خود کی کیفیت کیا ہے خود کے اندر کا دل کیا کہہ رہا ہے اور خود کے اندر کی جو ہے نا میرے اندر کی میری کیفیت کیا بن رہی ہے کیا واقعی اس وقت میرے گھر کا جو کام ہے یہ اہم ہے یا اللہ کے راستے کا تقاضا اہم ہے میرے گھر کی جو کیفیت ہے یہ اہم ہے یہ اللہ کے راستے کا تقاضا اہم ہے یہ کیفیت ہے یہ جو کیفیت بنتی ہے تو پھر اس کیفیت سے آدمی آگے ترقی کرتا ہے اس کیفیت سے آدمی بنتا ہے اور اسی کیفیت سے آدمی کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو مطلوب ہے زندگی میں تقوی آتا ہے اور زندگی کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جن کی صفات پر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان کی صفات کی تعریف فرمائی اور وہ صفات مطلوب ہے پوری امت اور پوری انسانیت کے اندر پوری امت اور انسانیت کے اندر اسی لیے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے <coughs> تم یہ دعوت کا کام کر ایمان کی محنت کا کام کرو گے اور ایمان کی محنت کا کام کرتے کرتے تمہارا ایمان بنے گا اور تمہارا ایمان جب بنے گا تو تمہارے ایمان سے تمہارے اخلاق بنیں گے اور جب تمہارے اس ایمان کی محنت سے ایمان کے بعد جو اخلاق بنیں گے اس اخلاق سے لوگ تمہارے اطراف جمع ہوں گے اور جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر یہ لوگ تم سے دعوت کام لیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے بولتے ہی دعوت کا کام لے لیں گے مولانا اللہ صاحب کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم ایمان کی محنت کرتے کرتے اپنے ایمان کو بناؤ جب ایمان بنے گا تو ایمان کے بننے سے اخلاق بنیں گے اس لیے کہ اخلاق ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہ اخلاق کی وجہ سے لوگ تمہارے اطراف آئیں گے اور جب وہ تمہارے اطراف آئیں گے تو پھر وہ تم سے دعوت کام کو لیں گے ایمان کی محنت کو لیں گے پھر تم سے وہ اعمال کو لیں گے صحابہ کرم رضی اللہ عنہ اجمعین ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے ہم بولتے ہیں ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے ایمان کے کیفیت ایمان کا استحزار عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ایمان کے مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کی بات کرنا ایمان کی بات سننا ہے تو بہت آسان ہے ہم کرتے ہیں بولتے ہیں آدمی کی کیفیت ہے جب یہ مجلس چھوڑ دیتا ہے تو بدل جاتی ہے اپنے گھروں میں جاتی ہے تو اور بدل جاتی ہے عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ روایت میں ہے اپنی بیوی کے اپنی زوجہ محترمہ کے اپنے ان کے جو ہے نا ران ران پر مانڈی پر ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں مانڈی پر سر رکھے لیٹے یعنی کہ خصوصی کیفیت ہے میاں بیوی کے ساتھ ہے گھر میں ہے گھر میں بیٹھے ہیں کیفیت ہے اس مانڈی پر سر رکھے لیٹے ہیں اور رو رہے ہیں عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ اور قطار رو رہے ہیں اتنا بھی نہیں کہ تھوڑا بہت رو رہے ہیں خوب زاروں قطار رو رہے ہیں اور جب اتنا روئے تو پھر بیوی بھی رونا شروع کر دی اس نے دیکھا کہ اتنا رو رہے ہیں کیا بات ہے وہ بھی رو رہی ہے جب ان کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندی تو کیوں رو رہی ہے کیا ہو گیا تجھے کیا بات ہے کہنے لگے آپ کو روتا دیکھ کر میں رو مجھے بھی رونا آ گیا میں برداشت نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں تو یہ موقع ایسا ہے کہ آپ ہے اور میں ہوں پتہ نہیں آپ کو کیا تکلیف ہے کیا غم ہے کیا چیز ہو گئی جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا تو پھر بیوی نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے پل سرات کا راستہ یاد آ گیا مجھے قیامت کا پل سیرات کا راستہ یاد آ گیا کہ وہاں سے کیسے گزر ہوگا ایمان والے کیسے گزریں گے تو یہ ان کے استحزار کی اور ایمان کی کیفیت کا اندازہ کہ تنہائی کے مقام پر بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہے ایسے ایمان کے اعلیٰ درجے پر صاحب اکرام رضی اللہ عنہ فائز تھے ایسے اعلیٰ درجے پر اور پھر عبادات میں کیسے اللہ اکبر ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے ہاں؟ کہ اللہ کے راستے سے واپس واپس آئے آنے کے بعد جو ہے نا مسجد میں تھے عشاء کی نماز کے بعد گھر کو گئے اور اپنے گھر کو جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میں کیا دو رکعت نماز پڑھ لوں بیوی انتظار میں تھی کہ اتنے مہینوں کے بعد شوہر اللہ کے راستے سے واپس آئے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں تو تین دن اور تھا دس دن کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اللہ کے راستے میں گئے تو بس چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے جتنے مہینے کے بعد واپس آنا ہو جائے تو واپس آئے اور اتنے دنوں کے بعد واپس آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں تو کہا کہ بالکل پڑھ لیجیے بیوی انتظار میں ہے کہ بھائی شوہر آئے ہیں اور جو ہے نا بیوی کے حقوق ادا کریں گے بیوی کے ساتھ رہیں گے اور بات چیت کریں گے تو دو رکعت نماز میں کھڑے ہو گئے اور پھر فجر کی اذان پر اپنی نماز کو ختم کیا فجر کی اذان پر اور جب اذان ہو گئی نماز ختم کی نفل نماز اور مسجد کو جانے لگے تو بیوی نے آپ کا جبہ پکڑ لیا کہا علیہ صلاح حق کیا ہمارا حق نہیں ہے تو انہوں نے کہا واللہ البیت لکی او ادی حقت میں تو گھر کو آیا ہی اس لیے تھا اس نیت سے کہ تیرا حق ادا کروں ولیکن نشی کی میں تجھے بھول گیا بیوی نے کہا کیا بات ہے ابو ریحانہ کیا بات ہے بھولنے کی بات گھر میں ہاں ایک صحابہ کے اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے ایک گھر میں ایک کمرے میں ہاں، اور ہم انتظار میں تیار ہو کے آپ نے ہمیں دیکھا بھی ہم سے اجازت بھی لی اور پھر بھول گئے چلو اللہ کے راستے میں بھول گئے ہاں جہاد میں بھول گئے اور کہیں جماعت میں بھول گئے مسجد میں بھول گئے اللہ کے گھر کے اندر کہا کہ ہاں جب میں نے قرآن پڑھنا نماز نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے جنت ایسی کھلی کہ میں تو پوری دنیا کو بھول گیا اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی یہ کیفیتیں تھی ایمان کا یہ درجہ اور جو ہے نا عبادت کا یہ درجہ اور کس سے بنا تھا کیسے بنا تھا قربانیوں سے بنا محنت سے بنا حالات سے بنا یہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس کام کے اپنے آپ کو صحابہ اکرام نے حوالے کریم بھائی یہاں آ جاؤ یہاں سامنے آ جاؤ اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کر دیا تو وہ, وہ, وہ چیز چاہیے اچھا اتنا ایمان کا اعلیٰ درجہ بنا لیکن صحابہ کی کیفیت کیا ہے اسی لیے آج ہمیں بارہا یہ تمام ذمہ داروں سے ہاں، خصوصیت سے دیکھو بھائی ہم یہاں کا پہلی بار ادھر متوجہ ہو ساتھی ہم یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت زبردست تقریر ہوگی تقریر کے لیے نہیں ہے حقیقت میں نہیں یہاں تو مذاکرہ ہوگا اور بات ہوگی اور وہ باتیں ہوگی جو ہمیں کرنا ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم کریں گے اور ہم کو کرنا ہے وہ کام اگر اچھی تقریر اور اچھا آواز یہ تو ہمارا ہم نے اپنی عادت ڈال دی اس بات کی کہ بھائی اچھی تقریر سنیں اور تقریر کے بعد یہ کہے کہ باہر نکل جائے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بہترین بات تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اس کے لیے نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو میرے بھائیوں عزیزوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ اور اچھی تقریر کرنے والا کوئی دنیا میں آیا قیامت تک آئے گا کوئی نہیں آئے گا ہاں کوئی نہیں آئے گا بالکل نہیں ہاں، پھر بلکہ وہ ایک ایک ایک روایت ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آج کی بات تو آپ کی بہت ایسی تھی نصیحت آموز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب جو ہے اس بات کے رو گئے مجھے اور کوئی نصیحت فرما دیجیے ہاں۔ یعنی گویا صحابہ اللہ کے نبی کی بات سن کر دل نرم پڑے متوجہ ہوئے تو کہا کہ مجھے اور بات سمجھا دیجیے مجھے اور بات بتا دیجیے ہاں۔ مجھے اور آگے کا کام دے دیجیے تو ہمارے یہاں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہماری یہ کیفیت بن جائے کہ بھئی ہم کام کو کام سمجھ کر کام کو لے کر کام کرنے والے بنے ہمارا عملہ خصوصاً آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں اور ہم وہ ہمارے اندر وہ کیفیتیں وہ چیزیں پیدا ہو جائے جو چیز مطلوب ہے جب تک وہ چیز نہیں آئے گی میرے بھائیوں عزیزوں ایک تو یہ ہے کہ جیسے جس طریقے سے ہمیں کام نہ کرنا اس پر اللہ کی وعیدیں ہیں بھائی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی دھیان دے رہے ہیں ادھر سن رہے ہیں ساتھی متوجہ نہیں ہیں جو آرام فرما رہے ان کو بھی جگا لو نیند کا غلبہ صبح کے وقت میں آتا ہے اور ہوتا ہے اس لیے کہ ماشاء اللہ یہ پرانوں کا مجمع ہے اور ہم سب اس بات پہ نیک گمان ہیں کہ رات میں آپ لوگ اللہ سے مانگے ہوں گے اور پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے تو فجر کے بعد تھوڑی سی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جگا کر بات کو سنیں اس لیے کہ آگے کام بہت ہے ہمیں کرنا ہاں۔ جیسے کام نہ کرنے پر وعیدیں ہیں کام نہ کرنے پر وعیدیں ہیں تو پھر کام کی ایک سطح پر رکنے پر بھی وہ ہیں ہم اگر اپنے آپ کو روک دیتے ہیں ہمارا روکنا اور ہماری کیفیت جیسے ماشاء اللہ سب بیان کرنے والا مجمع ہے ہم اور آپ بیان کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان ایک دروازے پر کھڑا ہے اور نہ خود اندر جاتا ہے نہ دوسروں کو اندر آنے دیتا ہے یعنی نہ خود پورا اسلام پر چلتا ہے تاکہ وہ غیروں کے لیے جو ہے نا جو غیروں کے لیے ایسی ایسا راستہ بنے کہ وہ اسلام میں داخل ہو کئی دفعہ بیان کرتے ہیں کئی دفعہ باتیں آتی ہے سامنے ہاں۔ بلکہ جو ہے نا حقیقت میں ایک عرب جماعت نے کارگزاری بھی سنائی اس معاملے میں اور کہا کہ ہم ایک دفعہ ایک ایک افریقہ کے ملک میں جو ہے نا غیروں کو دعوت دیے یورپ والوں کو وہ وہ بھی سیاح آئے تھے ہم نے ان کو اسلام سمجھایا تو انہوں نے پوچھا کہ ماشاء اللہ اسلام جب اتنا اچھا ہے تو مسلمان کہاں ہیں ایسی کارگزاریاں کئی ہیں کہ بھئی ہم آج غیروں میں دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ جب ہم سے وہ پوچھیں گے کہ مسلمان کہاں ہے تو پھر ہم کیا ان کی صفت پیدا کریں گے آئیے محمد ستر صاحب یہاں آ جائیے ہم یہاں یہاں آ جائیے جگہ بنا دو تھوڑا ایک دفعہ درود پڑھ لے اللہ مسلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تو میرے بھائیوں عزیزوں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم سب کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم یہ پرانوں کا مجمع خصوصیت سے اس بات کا اہتمام کرے اس بات کی فکر کرے کہ ہم حیات الصحابہ کو پڑھ رہے ہوں ایک ہے کہ حیات الصحابہ اس لیے پڑھی جائے کہ میں بیان کروں ایک ہے حیات الصحابہ اس لیے پڑھی جائے کہ یہ میری زندگی میں آئے میری قربانی بڑھے میری کیفیت بڑھے میری وہ سطح بڑھے جو مطلوب ہے جو مطلوب ہے ہاں۔ میری وہ سطح بڑھے اب آپ دیکھیے اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے صحابہ کی کیفیت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شروع کے مسلمان نہیں ہیں ان انہوں نے مکے کی صحبت مکے کی تکلیفیں نہیں سہی ہاں۔ اور فتح مکہ بالکل اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سال ان کو ملے صحبت کے لیکن کیا کیفیت ہے ایمان کی کیا جذبہ ہے اور کیا ان کے اندر کی نیت ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا جب ایمان لائے تو کہا یا رسول اللہ جتنی جتنی کوشش اور کاوش ہم نے اس اسلام کو مٹانے میں اور اس اسلام کو روکنے میں کی اس سے زیادہ پوری کوشش اور کاوش اسلام کو پھیلانے میں کریں گے ایسا جذبہ ہاں، ایسا جذبہ جنگ ذات سلاسل اس جنگ کا نام ہے اس مارکے کا نام ہے اس لیے کہ اس مارکے میں کافر اپنے آپ کو اس سے باندھ کر آئے تھے زنجیروں سے باندھ کر آئے تھے کہ یا تو مسلمانوں پر فتح کریں گے یا مر جائیں گے زنجیروں سے باندھا تھا پوری پہلی صف کافروں کی ایک دوسرے کو زنجیر سے باندھے تھے کہ بھاگنے نہ پائیں کسی صورت سے واپس نہ جائیں تو اس کو دیکھ کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اس وقت اس جماعت کے امیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ ہم موت پر بیت کرتے ہیں ہم موت پر بیعت کرتے خالد نے کہا کہ اکرما ہمیں منع کیا گیا ہم موت پر بیعت نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا خالد تم امیر ہے تم رک جاؤ تم موت پر بیعت مت کرو ہم کرتے ہیں ایک جماعت کو لے کر انہوں نے موت پر بیعت کی کہا کہ ہم اس جگہ سے پھریں گے نہیں ہٹیں گے نہیں یا تو پھر اسلام کو فتح ہوگی یا پھر ہماری جانے ہم ہم شہید ہوں گے ہماری جانے جائے گی ہماری جانے جائے گی ایسے ایسے جمے اور ایسے جمے کہ جو ہے نا جنہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا تھا وہ اپنی زنجیریں کاٹ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ سے صرف باندھا نہیں تھا کیوں ان کے اندر وہ روحانی طاقت تھی ان کے اندر وہ ایمانی طاقت تھی انہوں نے اپنی ایمانی طاقت سے اپنے آپ کو باندھا تھا انہوں نے زنجیروں سے باندھا تھا لیکن زنجیروں سے باندھنے والے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور جنہوں نے ایمانی طاقت و قوت ایمانی حرارت سے اپنے آپ کو باندھا وہ ایسے جمے کہ جب کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کا سر مبارک اپنے دانوں پر رکھ کر کہا کہ اکرما تم نے تو وہ کام کیا جس کی تمنا خالد کیا کیا کرتا تھا اور تم اللہ کے دین کے لیے اللہ کے اللہ کے لیے اور اللہ کے جو نا یعنی اس اسلام کے لیے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا یعنی کیسے جذبے تھے عمر عمر کا زمانہ ہے کہیں گے ہم کو بتا دیں گے کہ ہم کیا کام کر سکتے تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کام نہیں کر سکتے ہم کام کر سکتے ہم نے اتنا کام کیا ہم نے ایسا کام کیا اللہ کے لیے صحابہ کی یہ جذبے یہ کیفیتیں تھیں صحابہ کی یہ کیفیتیں تھی تو وہ کیفیتیں ہمارے اندر آ جائے صحابہ کی وہ قربانیاں جن قربانیوں کو ذکر کیا گیا کہ ہر حال میں اس دعوت کے کام کو مقدم رکھنا ہر حال میں تو پھر اس کے بعد آگے جب تک ہم ایک سطح پر رکے رہیں گے ہمارے بڑے ہمیں یعنی کئی بیانات آپ بڑوں کے سنیں گے تو ہم کو کئی کئی طریقوں سے یہ بات سمجھائی گئی کئی کئی طریقوں سے یہ کہا گیا کہ آپ چبوترا نہیں بننا سیڑھی بننا آگے بڑھنا یعنی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا یہ ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا کہ بھی ترقی جو ہوتی ہے وہ رکنے کا نام ترقی نہیں ہے ایک جگہ پر آ کر جم جانے کا نام ترقی نہیں ہے اس میں تو ترقی یوں ہے کہ آدمی موت تک چلتا رہے موت تک اور جب بھی ہو تو اس کو یہ یعنی یہ یہ اللہ کے دین کا کام ایسا ہے کہ جب بھی آپ قدم بڑھائیں گے جب بھی آگے بڑھیں گے تو سامنے جو آپ کے سے کیفیت آئے گی وہ پہلی کیفیت سے زیادہ ہوگی پہلی کیفیت سے زیادہ ہوگی پہلی آزمائش سے زیادہ ہوگی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا آزمائش ہم پر ہر حال میں آئے گی یہ تو یقینی بات ہے یقینی بات ہے یقینی بات ہے ہاں یقینی بات اللہ نے قرآن فرما دیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے وہ جو تم سے پہلوں پر جو کیفیتیں آئی کیا وہ کیفیتیں تم پر نہیں آئے گی بالکل آئے گی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا جتنا مجھ سے پہلوں کو نہیں ستایا گیا مجھے تمام انبیاء سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی تمام انبیاء سے زیادہ اور تمام نبیوں کا ذکر ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی انبیاء سابقین کا ذکر فرما کر یہ کہتے کہ دیکھو یہ تمہارے نبی اس سے پہلے ان کو ستایا گیا اس سے پہلے ان کو تکلیف دی گئی تو یہ اس کام کا حصہ ہے جب اللہ اپنے نبی کو اور نبی نبی کی کیفیت کو یہ بتا رہے کہ نبی نبی کو نبی تکلیف میں اس دعوت کے کام کے لیے قربانی اور تکلیف حالات اور اس کے اوپر چلنا اور قدم آگے بڑھنا پیچھے نہیں ہٹنا قدم آگے بڑھنا بالکل ہر حال میں آگے بڑھنا ہر حال میں ہر کیفیت میں آگے بڑھنا ہر کیفیت میں وہ مطلوب ہے اسی لیے تو انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے گئے ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ذکر کی گئی آپ نبی کے واقعات جب پڑھیں گے قرآن کے اندر تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر نبی کو ہر نبی کی دعوت اور اس دعوت پر قربانی اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد یہ پوری باتیں علاحدہ علاحدہ انداز میں ذکر کی گئی علاحدہ علیحدہ انداز میں یہ تمام چیزیں اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو محنت تو تمہیں زمین پر کرنا ہے اور نبی اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کی محبوبیت کتنی ہے اللہ کے نزدیک اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ یہ نبی دنیا میں محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ان کی محبوبیت میں کمی ہے ان کی محبوبیت یہ ہے کہ جب تک جتنے نبی آئے ان میں سے کسی کو چیز جو چیز نہیں دی گئی وہ اس نبی کو دی گئی معراج پر آپ کو بلایا گیا کسی نبی کو نہیں بلایا گیا یعنی آپ کی اللہ کے نزدیک محبوبیت یہ ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا آپ کا مقام بتا دیا گیا کہ یہ اتنے بڑے مقام پر فائز نبی ہیں اتنے بڑے مقام پر اور ان کو تکلیف جو دی گئی سب نبیوں سے زیادہ دی گئی اور ان کے صحابہ ہر ہر نبی کے ساتھ جو اور جو ان کے ساتھ ہی گزرے ہیں ان سب سے زیادہ تکلیف میں یہ صحابہ رہے ہیں اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب نبیوں کو چنا روحوں میں سے تو اس نبی آخر الزما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا صحابہ کو چنا صحابیت وہ مقام ہے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو صحابہ کا ہے کوئی آدمی دوبارہ پھر صحابی نہیں بن سکتا بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہاں۔ آپ کی مکمل جو ہے نا یہ چنندہ جماعت ہے چنندہ ہاں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابی کا نجوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے ایک کو بھی تم پیچھے پکڑ لو گے تو گزارا ہو جائے گا ایک کو بھی ایسی ایسی کیفیتوں کے مالک تھے ایسی صفتوں کے مالک تھے بلکہ خود اللہ کے نبی یعنی آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی کیفیتوں قربانیوں کا سامنے بیٹھے کریں تم جنتی ہو معاملی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں آپ جنتی کا عثمان تم نے آج اتنا کر دیا کہ اس کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہیں سب معاف ہے پھر کیا کیفیت ہے عثمان کی پھر بھی آپ کی کیفیت یہ ہے ہاں، کہ آپ مستقل اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ابو بکر کا حق کل اللہ قیامت میں ادا کریں گا ابو بکر کے فضائل ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں میری امت میں ایک آدمی ایسا ہوگا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے سے اس کو بلاوا آئے گا ہر دروازے سے کہ تم مجھ سے داخل ہو جاؤ یعنی جنت کا دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ فرد مجھ سے داخل ہو جائے جنت کا دروازہ ہاں۔ تو حضرت بکر صدیق بیٹھے تھے یا رسول اللہ کون ہے وہ کہا کہ تم ہوں گے ہاں۔ تم ہوں گے ایسے فضائل ہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پھر ابو بکر کی کیفیت کیا ہے ہاں؟ پوری زندگی لگا دی پوری جان پورا مال لگا دیا پوری جان اتنا نہیں کہ چلو اللہ کے نبی کی زندگی میں لگا دیا اور اللہ کے نبی آپ جانے سے پہلے مجھ سے راضی تھے اور آپ نے پوری جو ہے نا میرے لیے جنت کی بشارتیں دے دی اب آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب مجھے کام نہیں کر رہا میں سکون سے بیٹھوں گا ایسا نہیں تھا بلکہ اور مضبوطی سے جمی اور پوری امت کے لئے نمونہ پیش کر دیا اور پوری امت کے لیے کیفیتیں بتا دی اور کہا کہ یہ دعوت کی محنت نبی کے بعد جس کسی کو بھی ملے گی اور جو کوئی بھی اس دعوت کی محنت کو کرے گا اور جس کو اللہ اس دعوت کی محنت کے لیے چنیں گے اور وہ اس دعوت کی محنت کے لیے آگے بڑھے گا وہ ایسے محنت کرے گا اور ایسے محنت کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری دنیا سے ارتداد ختم ہو جائے اور پوری دنیا سے بے دینی ختم ہو جائے اور پوری دنیا سے جو ہے نا پوری خصوصاً خصوصاً مسلمانوں میں اس لیے کہ سب سے پہلی چیز حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بات آئی وہ سب سے پہلا معاملہ اور سب سے پہلا مسئلہ ارتداد کا تھا کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے اسلام سے ہٹ رہے تھے اسلام سے پھر رہے تھے اور تمام صحابہ کی رائے بن رہی تھی کہ آپ جو ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو روک دو اور پھر مسلمانوں کے اندر نرمی کا معاملہ کرو اب یہ جو ہے نا کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں اور امت ایسے حال میں ہے اور اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت مطلوب ہے آج امت کے ہر فرد کے اندر خصوصاً کے اندر ہاں، وہ کیفیت آ جائے اور وہ بات ہمارے دلوں سے نکلے اور وہ ہمارے جذبات سے نکلے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے اندر میں اپنے سکون و چین کی زندگی گزارتا رہوں اور اللہ کا دین مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلتا رہے اور مسلمانوں کے اندر ارتداد آتا رہے اور مسلمانوں پر جو ہے نا ظلم و مظالم ہوتے رہے اور مسلمان اللہ سے دور ہوتے رہے ایسا ہو نہیں سکتا یہ یہ جملے یہ بات <clears throat> کہنے کی نہیں ہے یہ یہ اندر کی کیفیت ہے ہم کہتے ہیں کہ بکر صدیق نے کیا جملہ کہا نہیں وہ ان کے اندر کی کیفیت تھی اس کیفیت کا اظہار اس جملے کے ذریعے سے ہوا کہ ایم الدین وانا ہائی یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ دین دین میں کمی ہو رہی ہے اور میں زندہ رہوں پھر فائدہ کیا ہے میں میں کس بات کے لیے زندہ رہوں میں کس چیز کے لیے زندہ رہوں میری زندگی کس کام آئے گی اور کس کام کی میری زندگی ارے اللہ کے دین کے لیے میں قربان نہ ہو جاؤں تو پھر کس کام کی میری زندگی تو وہ کیفیت وہ وہ ایسی بات تھی کہ پھر ہر صحابی کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا اور پھر صحابہ ایسے اٹھے اور ایسے اٹھے اور ایسے آگے بڑھے کہ پھر اس کے بعد کسی کی ہمت پست نہیں ہوئی پھر کوئی پلٹ کر نہیں دیکھا پھر آگے ہی بڑھتے رہے اور قربانیوں میں ایسی مثالیں قائم کر دی خدا بکر صدیق کے زمانے میں بھی قربانیوں کی مثالیں قائم کر دی تو یہ یہ چیزیں آج دعوت کے ہر فرد سے یہ مطلوب ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو ایسے مقام پر لائیں ایسی محنتوں پر لائیں اور ایسے کوشش اور کاوشوں پر لائیں یہ صحابہ کی باتیں یقیناً اور پھر جب اللہ نے صاحب صاحب رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ علیہ مولانا کے زمانے میں کام لیا تو پھر ہمارے اسلاف بزرگ بھی ان مثالوں پر کھڑے ہوئے تو ہی اللہ نے کام کو آگے بڑھایا آج یہ جو مجمع جمع ہو رہا ہے یہ لاکھوں کے لوگ آ رہے ہیں آج ہم کہیں بھی اعلان کرتے ہیں تو پچاس ساٹھ آدمی جمع ہو جاتے ہیں ہماری بات کو سنتے ہیں تو یہ ہم, ہم, ہم, ہم سے نہیں ہے ہم سے نہیں ہے یہ ان قربانیاں ہیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی اس کام کی کیفیت اور نوعیت ایسی ہو کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور آدمی اللہ کے راستے میں نکلے وہ زندگی تقوی پر گزارنے والا بن جائے اور آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور وہ جو ہے نا اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑے گا ہمیں قربانی دینا پڑے گا ہر حال میں ہاں، کیسی قربانی دینا پڑے گا کیا کیفیت ہے کیا بات ہونی پڑے گی مون کے زمانے کے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں نام نہیں لینا چاہتا بزرگ سب جانتے ہیں پرانے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ نظام الدین میں ایک بزرگ داخل ہوئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کے بیٹھے تھے کہا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا آپ بہت اچھے وقت میں آئے یہ جماعت تیار ہے جماعت لے کے جانا ہے آپ کو وہ آئے بیٹھے مولانا صلی اللہ نے روانگی کی بات کی دو گھنٹے پوری مکمل روانگی کی بات کی اور پھر اس جماعت کو روانہ کیا اور وہ جماعت گئی اور جب جا کر اسٹیشن کو چھوڑنے کے لیے دو ساتھی جاتے تھے دو ساتھی گئے اور ٹرین میں جب جماعت سوار ہونے لگی تو وہ جو نظام الدین میں داخل ہوئے بزرگ مولانا علیہ کے زمانے کے انہوں نے کہا کہ حضرت سے جا کے یہ کہنا میں حضرت کو یہ کہنے آیا تھا کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اب حضرت نے جب مجھے اللہ کے راستے میں بھیج دیا تو میں جا رہا ہوں حضرت کو یہ کہنا ہے کہ میرے گھر کو جائیں اور میرے بیٹے کو غسل دیں کفن دیں اور دفنائیں کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے اور وہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اب آ, ہم اور آپ کیا اس کی تشکیل کرتے ہیں تشکیل کرنے والا رکتا ہے تو خود نکلنے والی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر کوئی تشکیل کرنے والا کر بھی دے تو ہم کیا کہتے ہیں تمہارا خیال نہیں ہے میں اتنے غم میں ہوں میرا بیٹا مر گیا اور میری یہ کیفیت ہے ہاں اور اور پورے لوگ مجھے دینے آ رہے ہیں تم مجھے کہہ رہے اللہ کے راستے میں جاؤ یہ نظیریں ہیں صحابہ کی یہ مثالیں ہیں ایک بزرگ ہے مانا صلی اللہ کے زمانے میں آ کر کہا کہ حضرت میری بیوی بہت بیمار ہے حضرت نے کہا کہ یہ جماعت تیار ہے تم اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ اور ہم آپ کے پیچھے بہتر انداز میں آپ کی بیوی کی تجہیز و تکفین کر دیں گے تو کہتے کہ بزرگ میں جب ہی سمجھ گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو جائے گا اور میں اللہ کے راستے میں چلا گیا میں اللہ کے راستے میں گیا بیوی کا انتقال ہو گیا گھر میں ہاں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے یہ سوچنے والی یہ عملے کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے ہاں؟ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جن چیزوں کو ہم عذر بناتے ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں ہمارے بڑی ہمارے بڑے پر قربانیاں دے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہم گھر کی بیوی بیمار ہو تو کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ارے اس کا نکلنے کا وقت ہو گیا تو بھی روک دیتے ہیں کہ بھائی مت جاؤ آپ رک جاؤ گھر میں بیوی بیمار ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن یہ قربانی ہے قربانی اسی کا نام ہے کہ میں مٹ جاؤں اور میں فنا ہو جاؤں اور امت میں دین زندہ ہو جائے میں اچھا رہوں اور جو ہے نا امت امت کے اندر دین زندہ ہو جائے یہ تو بہت مشکل ہے یہ نبیوں میں نظیر نہیں ملتی اس کی صحابہ میں نظیر نہیں ملتی اس کی صحابہ میں مثال نہیں ملتی اس کی صحابہ کی مثال تو یہ ہے کہ ہم مٹ جائیں ہم فنا ہو جائیں ہماری کیفیت ہمارے ہم پر جو حالات آتے ہیں آ جائیں مال کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے اور گھر کے اندر فاقوں کے اعتبار سے لیکن امت میں دین زندہ ہو جائے امت میں دین زندہ ہو جائے ہاں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ رستم کے پاس گئے تو کوئی تقابل نہیں ذرہ برابر بھی اس واقعے کو بار بار پڑھیے کوئی تقابل نہیں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بظاہر دنیاوی ہر اعتبار سے آپ کی کیفیت بالکل مختلف ہاں، جسم میں بھی ٹھگنا یعنی قد کپڑے بالکل بوسیدہ پیوند لگے ہوئے ہتھیار ٹھیک نہیں اور گھوڑا بھی نہیں خچر سواریوں میں خچر ادنا درجے کی سواری یعنی کوئی قابل فخر سواری نہیں خچر اس پر سوار ہے اور جب وہاں دعوت دینے کی بات آئی ہے تو سامنے کون ہے اور خصوصیت سے اس نے پورا پورا پورا اس بات کا خیال رکھا کہ آنے والا میری دنیا سے مروب ہو جائے تخت پر بیٹھا ہے تاج لگایا ہوا ہے پوری فوج کو ایسے لین سے کھڑا کیا ہے ہتھیاروں سے مسلح فوج ہے تمام دنیا کی جتنی چیزیں ظاہری ہو سکتی سب رکھی اس نے اور یہاں بالکل کچھ بھی نہیں دنیا کی چیزیں بالکل نہیں ہاں۔ پھر جب بات آئی تو پھر اس نے کہا کہ تم کون قوم ہو کون ہو تم قال نحن قوم عبت حسن اللہ لکھے عباد مین عبادت الى البادت رب العباد ہم تو وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری اصلاح کے لیے بالکل متاثر نہیں مال دیکھ کر بھی متاثر نہیں تاثر دنیا کا نکل چکا تھا دلوں سے قربانی اور اپنے آپ کو فنا کرنے کا اتنا جذبہ آ گیا تھا کہ سامنے والے کا مال متاثر نہیں کر رہا سامنے والے کی طاقت متاثر نہیں کر رہی اور سامنے والے کی جو ہے نا کوئی بھی کیفیتیں ان کی فوجی عادت متاثر نہیں کر رہی اور بس اپنی حال میں مگن ہے اور بس اللہ کی بڑائی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں فکر یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ سب کے سب ایمان اسلام میں داخل ہو جائے سب کے سب ہاں۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی بارہ واقعہ بیان فرماتے ہیں ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حالت جنگ میں دعوت دیا آپ نے حالت جنگ میں کہ بالکل سامنے فوج سب بند ہے اور یہ بھی سب میں کھڑی ہے کچھ منٹ باقی ہے کہ ایک دوسرے پر تلوار چل جائے اور ایک دوسرے پر جو ہے نا بالکل پوری ہر جنگ میں کھڑی ہے ہاں۔ کیا نام تھا ان کا جرجا کہا کہ جرجا تم سے بات کر رہے آؤ وہ ڈر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے پتہ نہیں بلا کے جو ہے نا دھوکے سے قتل کر دیں گے دھوکے سے مار دیں گے نہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیفیت کیا ہے جبکہ حضرت خالد کو اچھی طرح علم ہے کہ دشمن حضرت خالد سے ڈرا ہوا ہے مرعوب ہے ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ جنگ ٹل جائے ہاں۔ ان کے دلوں کی دشمن کی اور خالد کی اللہ نے جنگی صلاحیتیں ایسی دی ہے کہ خالد کو اللہ فتح پر فتح دے رہا ہے اور فتح یقینی ہے اللہ کی مدد یقینی ہے ان کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میں اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت جاؤں گا بالکل ایسے یقین کے ساتھ اس قدر یقین کے ساتھ یہ تو ولید ہے اور صحابہ کے واقعات بھی کہ جب تک ہم اللہ کی مدد کو نہیں دیکھتے ہم کام نہیں کرتے آگے لڑائی نہیں لڑتے تو ایسے وقت کے اندر بھی ان کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں لڑائی نہ ہو یہ ایمان میں داخل ہو کہا کا جا آؤ تم سے بات کرنا ہے کہا کیا بات ہے اکیلے آئے کہا اور قریب آؤ اور قریب آئے اور قریب آؤ اتنے قریب آئے کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں ایسے ہاں بالکل ان کے گھوڑے کی گردن ادھر ہے ان کی گھوڑے کی گردن ادھر ہے کہا ذرا جا ایمان میں داخل ہو جاؤ ہاں اسلام لے آؤ تو سامنے والے پر یہ اثر ضروری تھا کیا کس بات کا اثر تلوار کا اثر نہیں تھا کسی چیز کا ڈر نہیں تھا کہا کہ یہ آدمی کے دل میں کیا غم ہے یہ کیا بات ہے کیا چیز ہے اس آدمی کے دل کے اندر ہاں؟ کہ یہ ایسی وقت میں اور ایسے حالت میں ہاں؟ جبکہ دشمن کی چالیں دیکھی جاتی ہے دشمن کی چالیں سمجھی جاتی ہیں اور دشمن کے اوپر حملے کے طریقے دیکھے جاتے ہیں سوچے جاتے ہیں یہ فکر کی جاتی ہے کہ کیسے ان پر شبخور ماری جائے کیسے ان پر حملہ کیا جائے اور کیسے ان کو جو ہے نا و نابود کیا جائے ختم کیا جائے وہ سب چیزوں کے اندر اس آدمی کی یہ کیفیت ہے کہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے مجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو میری آخرت کی فکر ہے ہاں؟ اسلام قبول کر لیے یہ مثال یہ مثال ہے ہمارے لیے ہاں؟ کہ آخری آخری صورت تک نا امید نہیں ہوتے تھے صحابہ آخری آخری بالکل ہر وقت دعوت مقدم ہر وقت دعوت کی کیفیت ہر وقت دعوت کی کیفیت یہ چیزیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نا امید ہونا جانتے ہی نہیں تھے یہ دعوت کی آپ کی کیفیت تھی مزاج تھی دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ مغیر مغیرہ ابن شعبہ کا واقعہ ہے نا حید صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں ابو جہل کے ساتھ آ رہا تھا ابو جہل کے ساتھ کہ میں اللہ کے نبی کو پہچانتا نہیں تھا ایک آدمی سامنے سے آیا مشابہ بالکل آمنا سامنا جیسے ہی ہوا اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی کتنی بار اللہ کے نبی دعوت نہیں دے چکے ہوں گے ابو جہل کو کتنی بار جو آپ کا سخت مخالف اور آپ کے لیے طرح طرح کی اذیتیں سوچنے والا طرح طرح کی تکلیفیں آپ کے لیے میٹنگیں مشورے کرنے والا کہ کیسے کیا جائے کیسے ان کو ختم کیا جائے کیسے ان کو ہکالا جائے اور کیسے ان کو جو ہے نا کس طریقے سے مکے سے ختم کیا جائے انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ سب کرنے والا تنہائی میں اللہ کے نبی سے ملا ہے اور اللہ کے نبی اس کو فوری دعوت دے رہے حلوم الحکم الا اللہ رسولی یہ کس کیفیت کا نام ہے میرے بھائیوں یہ کیا چیز ہے یہی تو چیز ہے یہی تو بات ہے اسی لیے تمہارا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے گھر میں ٹہل رہے ہیں تو بیوی پوچھی کیا بات ہے سوتے بھی نہیں ہے سونے دیتے بھی نہیں ہے کسی پل تم کو آرام نہیں ہے کسی پل تم کو چین نہیں ہے کہا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت تمہاری بھی ہو جائے تو ایک کی جگہ دو ہو جائے ٹہلنے یہ مطلوب ہے ہاں۔ اس چیز کی ضرورت ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرما دیے کہ میرے ساتھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ ہٹ میں اپنے رب کی طرف جاؤں ہاں، آپ اپنے رب کی طرف کھڑے سامنے اللہ کے سامنے گریا بزاری کر رہے ہیں رو رہے ہیں ہاں۔ رات رات بھر اللہ کے ساتھ ایسے رونے کی آپ کی حالات ہوتی تھی کہ جیسے ہانڈی کوڑ رہی ایسی آواز آتی تھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں ہاں۔ کس بات کے لیے کس چیز کے لیے اس امت کے غم کے لیے کہ یہ ایک ایک فرد ایک ایک فرد اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہا کہ دیکھو یہ مثال ہر دائی دعوت دینے والے کے واسطے کیا مثال ہے ایک آدمی آگ لگایا جنگل میں جب آگ لگائی جاتی ہے تو کیڑے مکھوڑے پتنگے اس کیڑے پتنگے جو ہوتے ہیں اس پر آگ میں گرنے آتے اور وہ آگ لگایا اور پتنگوں کو ان سے ہٹا رہا ہے تو میں میری مثال ایسی ہی ہے وانا عن النار النار وانتم تتفلتون میں تم میں سے ایک ایک آدمی کی گردن کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کمر پکڑ کر اور تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہو ایک ایک فر جہنم میں ڈھکیل جا رہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دعوت کی محنت کے لیے چنا ہے میرے بھائیو عزیزوں اگر جیسے دعوت کا کام نہ کرنے والے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کل اللہ کے نزدیک پوچھ ہوگی کم کرنے والے کے لیے نہیں ہوگی کیا جس کو اللہ نے موقع دیا اس کے لیے نہیں ہوگی کیا تمام موقع مہیا ہیں ہاں، تمام چیزیں مہیا ہیں پھر بھی ہم اگر کام نہ کریں تو پھر میرے بھائیوں یہ یہ کام بجائے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے کا الٹا ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا اس کو سمجھو سمجھنے کی چیز ہے صحابہ اسی لیے ڈرتے تھے صحابہ کیوں ڈرتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل قیامت میں اگر مجھے یہ اختیار دیا دیا جائے کہ تم جنت میں بھی نہ جاؤ جہنم میں بھی نہ جاؤ دونوں کے درمیان میں رہو اور مجھ سے کوئی سوال نہ ہو تو میں اس کے لیے راضی ہوں میں اس قدر اللہ کے سامنے جواب کا ڈر ہے اس قدر جواب کا کہ مجھ سے مجھے جنت بھی نہیں چاہیے اور جہنم سے بھی مجھے بچا لیا جائے اور مجھ سے سوال نہ ہو تو میں کافی ڈر جاؤں کس چیز کا ڈر ہے کی ذمہ داری دی گئی یہ یہ ذمہ داری ہے یہ دعوت کا کام یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت ہے رو رہے ہیں ان کے صاحب عبداللہ ابن عمر ابن عاص انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی آپ کے لیے یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے ہاں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارتیں دی ہیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ رہے ہیں ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر تین دور گزرے ہیں ایک دور تو وہ تھا کہ جب میں اسلام کا سخت مخالف اور نعوذ باللہ مجھے اللہ کے نبی سے بغض تھا نفرت تھی اور مجھے یقین ہے اس وقت میں مر جاتا ہوں میں جاتا ہوں پھر اس کے بعد کا ایک دور مجھ پر ایسا گزرا کہ مجھے اللہ کے نبی سے شدید محبت تھی ایمان کا دور تھا میرا اتنی شدت محبت تھی کہ تم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر مبارک پوچھو تو میں تم کو نہیں بتا سکوں گا اس لیے کہ میں شدت محبت میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اتنی شدید محبت تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر میری میری موت آ جاتی تو میں یقینا جنت میں جاتا لیکن آپ کے بعد ہمیں ذمہ داریاں دی گئی اب ہمیں یہ خوف ہے کہ اللہ کے پاس اب یہ دور ہے دو دو دور تو گزر گئے تیسرا دور ذمہ داریوں کا دور ہے کیا اللہ کے نزدیک اس بات کی سوال ہوگا کیا پوچھ ہوگی اللہ کے نزدیک یہ ڈر ہے ہمیں تو یہ واقعی ڈرنے والی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ہم سب کو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ ملفوظ ہمیں ہمارے ہر ساتھی کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کا کام کا یہ ہر ساتھی ذمہ دار ہے امیر جو بنایا جاتا ہے شورا جو بنائی جاتی ہے وہ انتظامی امور کے لیے ورنہ اس دعوت کی محنت کرنے کا ہمارا ہر ساتھی ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں ہر آدمی کیا سمجھے میں ذمہ دار ہوں ورنہ آج بہت سارے ساتھی دعوت کام سے کیوں رک رہے ہیں بھائی ارے بھائی وہ پرانے پرانے ساتھی نہیں کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ساتھی نہیں کر رہے ہیں تو کیوں وہ ذمہ دار میں ذمہ دار نہیں ہوں کل اللہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے مجھ سے نہیں پوچھیں گے نہیں مجھ سے پوچھیں گے میرے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے مجھے تمہیں دعوت کا کام دیا گیا تم نے کیا اچھا دعوت کا کام کیسے کرنا کتنا کرنا اس کے لیے کتنی قربانی دینا اللہ نے اس کی نظیر قرآن میں پیش کر دی سن رہے ہیں آپ لوگ جاگ کے سن رہے ہیں یا جو سو رہے ہیں ساتھ ہی ان کو جگا لو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے اندر یہ کہا کہ یا رسول ربک و لم تفعل فما بلغت رسالتا کہ نبی آپ کو جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو پہنچاؤں پہنچانے کی بات ہے اور یہی بات بلغ کا سیگا ہے پہنچاؤ ضروری ہے اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بلغو تم بھی پہنچاؤ ہمیں کہا گیا اور اسی سیکے سے کہا اللہ کے نبی نے بدلا بھی نہیں ورنہ دوسرے جملے بہت تھے لیکن کہا یہی بلغ بلغو آپ پہنچاؤ اس بات کو اچھا کیسے پہنچائے کیسے پہنچائے پہنچانا تو کیا کرنا تو کہا اس کے لیے اللہ نے فرمایا نبی کی زندگی کو دیکھو نبی نے ایسا پہنچایا ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم طلقہ رسالت اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے جو آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اگر آپ اس دعوت تک کام نہیں کریں گے تو آپ نبوت اور رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے پھر اللہ کے نبی نے وہ حق ادا کیا کہ پھر اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں کہنے لگے لال کا نفس کا اللہ اے نبی کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے یعنی دعوت کی محنت کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں نمونہ یہ دیا کہ تم اتنی سوچو اتنی محنت کرو اتنی فکر کرو تو گویا یوں سمجھے کہ لوگ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے یہ سیم نظیر مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعات میں ملتی ہے کہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دو علماء ایک گاؤں میں اجتماع کے لیے جا رہے تھے گاؤں سے پہلے چار آدمی ملے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعوت دینا شروع کیا ایک گھنٹہ دعوت دی وہاں کھڑے ہو کر گاؤں کے نکڑ پر ابھی گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے دعوت دی وہ چار آدمی تیار ہو گئے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے تیار ہو گئے جو سات مولانا اللہ صاحب کے علماء تھے انہوں نے ان کو پوچھا کہ میرے بھائی تم یہ بتاؤ تمہیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ تم جو ہے نا تیار ہو کے جماعت میں جانے کے لیے اپنی جان و مال لگانے کے لیے یہ تو اتنی ان کی مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں تو آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ ایک تو آپ کی زبان میں لکونت تھی اور دوسری یہ کہ آپ کے الفاظ اردو کے اتنے ماشاء اللہ سے فصیح و بلیغ ہوتے تھے جس میں فارسی کے الفاظ بھی ہوتے تھے ہر عام آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اس وقت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے تو یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا یعنی یہ آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا یعنی یہ مر جائے گا اگر ہم کہیں گے اللہ کے راستے میں نہیں جائے گا تو یہ کیفیت چاہیے پوری دل کی طاقت سے دعوت دیتے تھے مولانا پوری دل کی طاقت سے ایسا نہیں کہ زبانی بول دیے قبول کر لیے نہیں قبول کر لیا ارے نہیں صاحب نہیں سن رہی کہاں مانتے کہاں سنتے مانا اللہ صاحب لیکن وہ مزاج ہی نہیں تھا آپ دعوت دیتے تھے تو پوری اندر کی طاقت لگا کر دعوت دیتے تھے پوری طاقت اور یہ مطلوب ہے یہ چیز ضرورت ہے اور یہ چیز چاہیے یہ چیز نبی کی سیرت سے ثابت ہے کہ آپ نے اتنی اپنی طاقت لگا کر دعوت دی اللہ رب العزت آپ کے بارے میں کہنے کہ نبی آپ آپ نے کو ہلاک کر دو گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یعنی ایسا یہ بات آ جائے یہ بات آ جائے اسی لیے جب قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرقین آپ کو جو ہے نا مجنون کہتے تھے تو مجنون آپ کو کس بات پر کہتے تھے آپ کی کیا جنونی کیفیتیں تھیں جس پر آپ کو آدمی مجنون کہتا تھا اس کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نبوت ملنے کے بعد آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کی کسی سے ہر ایک کو دعوت دیتے ہر مجلس میں دعوت دیتے ہر نکڑ پر دعوت دیتے ہر جگہ دعوت دیتے اتنی قوت سے دعوت دیتے لوگ کہنے لگے کہ آدمی کو کیا ہو گیا چالیس سال پہلے تو ایسا نہیں تھا چالیس سال تک ہمارے ساتھ رہا ایسا نہیں تھا اب یہ مستقل اس بات کو لگ گیا ہے اور ایک اللہ کو بول رہا ہے تو آخر میں ان کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے سمجھنے پر کہ شاید یہ مجنون ہو گئے لیکن اللہ کے نبی مجنون ناجب باللہ ہاں؟ آپ کے ایمان کی طاقتیں تو بہت تھی عقل اللہ نے آپ کو بہت دی تو پھر میرے بھائیو عزیزو اس محنت کو اس کیفیت سے ہم سب کو کرنا ہے کیا بھی بات سمجھ میں آ رہی کریں گے اب اس کے لیے میرے بھائی اب ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے سب سے اہم مسئلہ اس وقت اس وقت تو یعنی آدمی کی ایک ہوتی ہے نارمل زندگی ایک ہوتی ہے ایمرجنسی سمجھتے ہیں نا ایمرجنسی ایمرجنسی تو آج ہم کو صرف دواخانوں کی معلوم ارے کیا بولتے نہیں بھائی بہت ایمرجنسی میں رکھا گیا نہیں بھائی ویسا نہیں ہاں، زندگی کی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آج اس وقت ہم سب یوں سمجھو کہ حالت و تواری میں ہے ایمرجنسی حالت میں ہاں، اور ایمرجنسی اسکوڈ الگ ہوتا ہے ایمرجنسی میں کام کرنے والا عملہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے بہت بہت الگ ہوتا ہے ہاں، اس وقت یہ چیز مطلوب ہے ہم سے کیوں کیا وجہ ہے اس بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے ایک بہت بڑا کام لے لیا ایک تو یہ کہ جو ساری زندگی کھپانے کا تو کام ہے ہی کھپانا ہی ہے اس میں لیکن اس کے اوپر سے ایک اسپیشل کام ہم کو یہ مل گیا کہ ہمارے ضلع میں پورے صوبے کا ایک اجتماع آ گیا بہتر اس بات کو بہت خصوصیت سے سننا سننا آپ لوگ دھیان سے ہاں اب یہ ضلع کا جو عملہ ہے ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ ہم پنڈال اچھا بنائیں گے پانی کا انتظام کریں گے اور ایسا کریں گے کہ پوری دنیا میں تعریف ہو جائے گی پوری دنیا میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ابھی ماشاء اللہ سے ہم سب کے جذبات بن رہے ہیں ہم کو اورنگ آباد کی ابھی آ رہی ہے بات کیا بات آ رہی ہے کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا پنڈال اورنگ آباد میں ڈالا گیا اور ایسا انتظام ہے اور ایسا انتظام ہے اور ایسا انتظام ہے یہی باتیں آ رہی نا سامنے ارے بولو نا آ رہی نہیں آ رہی ہاں اور اس سے ہمارے جذبات بن رہے ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ تو آئی نہیں جو اصل بات ہے وہ تو آئی نہیں اور وہ آنی اصل ہے انتظامات کوئی چیز ہی نہیں ہے انتظامات کوئی چیز نہیں اصل بات یہ ہے کہ اورنگ آباد والے اجتماع لیے اور اجتماع جب سے لیا انہوں نے اس وقت سے اب تک سترہ ہزار جماعتیں اجتماع کی محنت کے لیے نکالی انہوں نے کتنی جماعتیں نکالی ہاں یہ ہے اصل اصل یہ ہے ہاں، اب اور اجتماع سے کتنی نکالیں گے ایک لاکھ جماعتوں کے عزائم ہیں ان کے ایک لاکھ جماعتوں کی ہاں۔ یہ یہ ہمارے لیے یہ ہے ہم نے اجتماع لیا اب یہ بتاؤ ہم نے اب تک کتنی محنت کی کتنی جماعتیں نکالی اور اجتماع کی محنت کے لیے ہمیں کتنی جماعتیں نکالنا ہے جب ایک صوبے والے یہ کر سکتے ہیں ان کے اپنے صوبے کی جماعتیں نکالی انہوں نے سترہ ہزار جو اجتماع کی محنت کی جماعتیں جو نکالی وہ ان کے اپنے صوبے کی ہیں باہر کی نہیں ہیں باہر کی نہیں ان کے اپنے صوبے کی جماعتیں ہاں۔ ان کا جو ذمہ دار عملہ ہے وہ ذمہ دار عملہ چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے سے اپنے گھروں کو نہیں گیا اپنے آپ کو ذمہ ذمہ دار دار تو صرف آپ یہ دو جنوں کو دیکھیں گے یہ دو جنے نہیں ایسا نہیں ہاں آپ نہ بولیں گے ستار صاحب کریم صاحب لانے جانا گھروں کو وہ نہیں یہ پورا عملہ یہ سب ذمہ دار ہے ہاں۔ اس کی آپ کارگزاری لیں یہ ایسا ہی نہیں ہے ایسا ہی نہیں ہے کوئی چیز کی مقبولیت ایسی ہی نہیں ہو جاتی بلکہ اس وقت کی ان کی جو کیفیت ہے کہ ایک ہزار افراد مستقل کئی مہینوں سے روزے میں ہیں ہاں۔ اجتماع کی قبولیت کے لیے پورے عملے کی محنت لگتی ہے پورے عملے کا جان و مال پوری جسمانی طاقت روحانی طاقت دعوت کی طاقت پوری لگتی ہے ایسا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی ایک اجتماع کے لیے جو ہے نا پورا مجمع جمع ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں اور پھر اس اجتماع سے خیر کا پھیلنا ہاں، خیر کا پھیلنا سب سے اہم بات اسی لیے ہم جب اجتماع لینے گئے تو ہمیں ایک ٹارگٹ دیا گیا یہ بات ہم کئی دفعہ بول چکے ہیں لیکن ابھی تک ہم ہم میں ہر ساتھی یہ سوچ لے کہ بھئی ہم نے اس ٹارگٹ پر کیا کام کیا کیا محنت کی کیا کوشش کی ہم تو ابھی اجتماع کی آواز بھی نہیں چلا سکے ہماری ابھی آپس میں اجتماع کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی بات بھی نہیں ہوئی بلکہ بس ہمارے سارے عملے کے ذہن میں یہی ہے بھائی دیکھو خصوصیت سے میں یہ کہوں گا آپ کہیں گے مہاراشٹرا میں کام بہت اچھا ہے ہم یہ کہیں گے ہمارے پورے صوبے میں ضلع کرنول میں کام سب سے اچھا ہے تو سب سے پہلے پورے صوبے کے لیے ضلع کرنول کو نمونہ بننا ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ جب تک اپنی قربانیوں کو اضافہ کر کر اپنی جماعتوں کا اضافہ کر کر اور اپنی جو ہے نا تمام چیزوں میں اضافہ کر کر پورے صوبے کے سامنے مثال قائم نہیں کریں گے دوسرے ضلع کیسا کھڑے ہو جائیں گے دوسرے ضلع کیسے کھڑے ہو جائیں گے ہم نے اجتماع جو لیا صوبے آندھرا پردیش کو اور صوبے آندھرا پردیش میں اللہ نے کرنول کو قبول کیا آپ لوگوں نے جو اجتماع پیش کیا کیا کس بات کے لیے کہ ہمارے پاس زمین بہت زیادہ یہاں اجتماع کر لو اس لیے پیش کیا کیا یا پھر ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے ہم لوگ اچھا پنڈا لگا دیں گے اچھی لائٹیں لگا دیں گے اور اچھا کھانے کا انتظام کر دیں گے اس لیے پیش کیا کہ نہیں یہ یہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت کوئی وقت کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں ابھی ایسی ایسی کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ سوچ نہیں ہے سوچا نہیں جا سکتا بالکل مشورے میں بیٹھے ہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے بھائی کیا کرنا چاہ رہے تھے بھائی وہ چھوڑ دو وہ میں دے دوں گا وہ میں دے دوں گا وہ میں دے دوں اللہ کے بندے ایسے لیکن اصل چیز جو ہے وہ قربانی ہے اصل چیز اس اس قدر قدر یہ یہ کیفیت بن جائے ہمارے ہمارا ذمہ دار عملہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ خصوصیت سے خصوصیت سے ضلع کرنول کا کوئی ایک مسلمان پورے ضلع کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کوئی ایک مسلمان اجتماع سے پہلے ایسا نہ بچے جس کے چار ماہ نہ لگ گئے ہوں آخری آخری صورت میں جس کا چلا نہ لگ گیا ہو کوئی ایک مسلمان ایسا نہ بچے خوردن ضلع کرنول کا اس لیے کہ ضلع کرنول میزبان ہے پورے آپ کے آندھرا پردیش ابھی تو ہمارے مولانا شبیم صاحب دامد برکاتوں تو ہمیں پورے صوبے میں یہ بولتے گئے کہ آپ کا اجتماع صوبے کا نہیں عالمی اجتماع ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنے لوگ آئیں گے آپ کو خود کو بھی نہیں معلوم اس لیے کہ اب حضرت والا ہر اجتماع اللہ اس کو قبولیت دیتے جا رہا ہے تو اب آپ یہ بتاؤ جب آپ کا پورا ضلع میزبان ہے اور ضلع کے آپ کے افراد کا وقت لگا ہوا نہ ہو تو پھر وہ کیسے میزبانی کر سکتا ہے آنے والوں کی کیسے میزبانی کرے گا بھائی وقت لگا ہوا ساتھی اس کو احساس ہوگا وہ میزبانی کر سکتا ہے تو پھر میزبان کو مہمان کی آمد سے پہلے تیار ہونا چاہیے جب میزبانی تیار نہیں اور زبردستی کا مہمان ہے تو پھر کیا فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی دوسرے کو اختیار کر لیں گے اللہ کے پاس ہاں؟ جب مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کو قبول کیا انہوں نے قبول کیا نہیں کیا ارے بولو نا ہاں بلکہ طلب کیا کہ نبی آپ ہمارے پاس آ جائیے تو آنے سے پہلے کیا ہوا پورا مدید منورہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوا نہیں ہوا ارے بولو نا یہی بولتے نہیں بولتے ہم لوگ بیان یہی کرتے انہوں نے کہا کہ ہم آباد بھیج دو تو مصحف ابن عمیر کو بھیجا گیا حضرت تو مصحف کی دعوت سے قبیلے اوس و خزرت جن کی آپس کی شدید لڑائیاں تھی وہ لڑائیاں ختم ہو گئی اور تمام کا تمام مدینہ منورہ سوائے یہودیوں کے سب کا سب اسلام میں داخل ہو گئے یہودی جو تھے اللہ کے نبی نے آنے کے بعد ان کو پھر باہر کر دیا مدینے سے باہر ہو گئے لیکن جو مدینے والے تھے جو اوس و خسرت جو قبیلے تھے یہ تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو گئے یہ انہوں نے میزبانی لی تو مہمان اسی لیے جب اللہ کے نبی آئے تو کیسا استقبال کیا انہوں نے ہاں؟ بچے بچے بڑے گھر کی عورتیں چھتوں پر سے استقبال کر رہی ہیں چھتوں پر سے یہی استقبال سنبل والوں نے کیا وہاں کی عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ کئی عورتوں نے ایک ایک سال روزہ رکھے بھائی معاملی بات نہیں ہے معاملی بات نہیں ہے اس کو سوچو آپ ہاں اجتماع کی محنت کے لیے عورتوں میں ایسے جذبات دلائے گئے عورتوں میں جذبات خودوں کو تھوڑے پیدا ہوتے مرد آدمیوں کی فکر کو مرد آدمیوں کی طلب کو کڑون کو دیکھ کر عورتوں نے پوچھا بات کیا ہے اس قدر بے چین پریشان پریشان پریشان عورت پوچھتی نہیں بولتی گھر میں کیا جب دیکھو پریشان پریشان کیا قصہ کیا ہے ارے قصہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کا اجتماع ہے تو اور اس کی اتنی حالات ہے اور یہ کیفیت ہے اور ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے پھر کیا کرنا بولو میں کیا کر سکتی ہوں تو بولا تم تو روزے رہ کے دعا کر سکتی اللہ سے تو بعض عورتوں نے ایک ایک سال روزہ رکھا ایک ایک سال سنبل والے کہتے ہیں کہ ہماری زمین بڑی سخت شدید تبلیغ کی مخالفت کی زمین شدید مخالفت کی زمین ایسی سخت زمین پر اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم کہ ہمارے تصور سے زیادہ لوگ آئے تصور سے زیادہ ہاں۔ صرف علماء کرام کا جو مجمع آیا وہ کئی ہزار پر تھا کئی ہزار پر جب مولانا حضرت ساتھ ساتھ بیان ہوا تو پھر مولانا نے کہا کہ بھائی تشکیل تو مفتی محمود صاحب کریں گے جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں مفتی شبیر صاحب کریں گے تو یہ دو آدمی کھڑے ہو کے جب تشکیل کرنے لگے تو پھر پورے علماء کھڑے ہو گئے جب اتنے سارے کھڑے ہو گئے اتنا ان کے نام کب تک لکھیں گے ہم ان کے نام نہیں لکھ سکتے یہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے ایسی ہاں بیان نہیں یہ اس سے پہلے کی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں آتی ہیں اصل میں وہ قربانیوں کے اثرات ہے وہ قربانی یہ یہ یہ فکر مزاج ہونا چاہیے ابھی دیکھو اتنا بڑا مجمع ہمارے پاس اجتماع میں آیا اور آئے گا شام تک ہماری سب کی کیا فکر ہے کوئی فکر نہیں یقیناً کوئی فکر نہیں صحیح کہہ رہا ہوں ہم سب بیٹھے ہیں ہماری کیا فکریں ہیں کوئی فکر نہیں نہیں بھائی آئے خیر سے خوبی سے چلے جائیں بس ہے کیا بھائی اجتماع کامیاب ہو گیا ماشاء اللہ بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار کا مجمع آیا اللہ کا شکر ہے بہت اہتمام سے ماشاء اللہ بہت اچھے بیانات ہوئے مغرب کا بیان بھی بہت اچھا ہوا بہت لمبی دعا ہوئی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ اجتماع آفیت سے ہو گیا نہیں ہمارے حضرت جی مولانا ساسا تو فرماتے ہیں دیکھو یہ سارا عملہ یہ آنے والا مجمع ہمارے لیے امانت ہے پتہ نہیں کن کن قربانیوں سے اور کن کن محنتوں سے یہ مجمع جمع ہوا ہے اب یہ جمع شدہ مجمع کو وصول کرنا مجمع جمع ہونا منتشر ہو جانا مونا افسر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہمارا اجتماع جمع ہونا منتشر ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے ہمارا ہمارے اجتماع کا نام یہ ہے کہ اجتماع سے پہلے محنت کی جائے تاکہ اجتماع کے اندر جو ہے نا خوب جماعتیں نکلے اور پھر اجتماع سے جماعتیں نکلے ہمارا کام یہ ہے اصل میں اس کا نام اجتماع ہے اجتماع ایسا نہیں ہے کہ ماشاء اللہ سے ہم نے بہترین انتظامات کر دیے اور خوب اس کی شہرت دے دی اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور ماشاء اللہ سے بہترین انتظامات لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو اجتماع انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے تو پھر کیا ہوا اجتماع وہ نہیں وہ اجتماع نہیں اسی لیے مولانا ساسدار فرما رہے ہیں کہ آپ تعلیم میں بھائی سب ساتھی ذرا غور سے سنو تعلیم میں جب تعلیم ہو اس وقت ہمارے ذمہ دار ساتھی جا کر ایک جتنا مجمع کو سب تعلیم میں بیٹھتا ہے نا ایک ایک فرد کی تشکیل کو قابو میں لاؤ یہ ہمارا اجتماع کا ایک ایک آدمی کو حصول کرنا اور ہمارے یہ سب ساتھی اختلاط میں رہے ہیں ایک ایک آدمی سے ملے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہاں کے آپ کب آئے کیسے کیا ہے ماشاء اللہ کتنا وقت لگا آپ کا او ہو وقت نہیں لگا ارے دیکھو ماشاء اللہ کتنا سارا مجمع آیا کتنی فکر سے آیا اب آپ اس کی تشکیل کر رہے ہیں ہاں۔ تشکیل کر کے تشکیل والے کمرے میں لے آ کے آپ پہنچا رہے ہیں یہ اتنے آدمی سارے مجمع میں اگر پھیر جائیں تو سارے مجمع کی تشکیل ہو جائے تشکیل اس کا نام نہیں ہے کہ خوب بیان ہوا بیان کے بعد کھڑے ہوئے دو آدمی یہاں دو آدمی یہاں بتاؤ بھائی بتاؤ نام لکھاؤ وہ تو آپ لوگ ہی لکھائیں گے نام نئے آدمی تھوڑے نام لکھائے گا یہ تو آپ لوگ لکھائیں گے نہیں بھائی میں تیار ہوں میں تیار ہوں صحیح بات ہے لیکن جو نیا آدمی آیا پہلی بار آیا اور یہ صرف اجتماع دیکھنے آیا آ رہا پھر وہ جب تک آپ اس سے اختلاط کر کر آپ اس سے بات کر کر ذہن سازی نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں ہوگا اور پھر اور ایک اہم بات یہ بتائی کہ جب ہم اجتماع لینے گئے تھے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو سنو غور سے اچھا کہا کہ حضرت ہم ہم کو اجتماع چاہیے کہ اچھی بات آپ کو اجتماع دے دیں گے کیا چاہیے بولو آپ لوگ کیا کیا دو گے ہم کیا بتائیں اچھے انتظامات کریں گے نہیں ہم نے کہا حضرت ہم پانچ سو بیرون کی جماعتیں دیں گے دو ہزار چار مہینے کی جماعتیں دیں گے اور چھ سات ہزار دس ہزار ہم نے کچھ کہا کہ ایسے ہی چلے کی جماعتیں دیں گے حضرت نے کہا یہ کیا ہے ہٹاؤ یہ آندرا والوں کے ایسے یہ کیا ہے تو بولے ایک آسان چیز بتاتا ہوں میں آپ کو یہ چیز کو لینا ہے ہم میں کا ہر ساتھی یہ جو بات ہے ہمارے ہر ساتھی کی زبان پر آ جائے اب سے اب تک آ چکی ہونا چاہیے تھا نہیں آئی ہے تو اب سے یہ بات آ جائے حضرت نے کہا جتنا چار ماہ لگایا ہوا عملہ ہے وہ اجتماع سے پہلے پہلے سب بیرون میں وقت لگا لے بولو بھائی کیا بولے حضرت ارے بولو نا آپ لوگ بولو جو اجتماع چار ماہ لگایا ہوا پورے آندھر پردیش کا آپ کا عملہ اجتماع سے پہلے پہلے بیرون میں وقت لگا لے حضرت نے صرف جو بات بتائی جو محنت بتائی اپنے عملے پر بتائی اس کو آپ اچھی طرح دھیان دو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے ہاں۔ کیوں جب تک ہم قربانی بنے اٹھیں گے تو کام نہیں ہوگا یہ جتنا عملہ ہے پرانا یہ خالی انتظامات میں لگ جاتا بولتے نہیں ہمارے کو وہ انتظام ملا ہمارے کو یہ انتظام ملا ہمارے کو یہ انتظام ملا پھر محنت محنت کون کریں گے باہر کی جماعتیں کریں گی باہر کی جماعتیں محنت نہیں کرتی محنت ہمیں کرنا ہے کل رات ہمارے ساتھیوں میں بھی بات ہو رہی تھی ابھی ہم اورنگ آباد سے جماعتیں لیں گے میں نے کہا بالکل وہ لوگ ایک لاکھ جماعتیں نکال رہے ہیں ہر جماعت میں آپ کو صرف ایک ساتھی پرانا ملیں گے باقی سب نئے ملیں گے تو کیا آپ کے پاس سے جماعتیں نکل جائے گی ارے بولو نا نئے ساتھی آ کے کیا محنت کر کے جماعتیں نکال سکتا ہے ارے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو پھر آپ کو تو ان جماعتوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ محنت ہم کو کرنا ہے مجھ کو کرنا ہے ہم کو بھی نہیں مجھ کو کس کو کرنا ہے اگر آپ بولو زور سے میں آپ کو پہلے ہی بولا میں بیان نہیں کر رہا ہوں ہم کو بہت اہم مذاکرے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بہت اہم فیصلوں کا وقت ہے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کا وقت ہے ہاں۔ مجھ کو کرنا ہے پوری محنت کس کو کرنا ہے ہاں۔ سب سے پہلی محنت جو کرنا ہے وہ یہ ہے ہر چار ماہ لگایا ہوا ساتھی اللہ کے راستے میں بیرون کے لیے چلا جائے پھر دوسری محنت یہ ہے کہ جو چھاتی کے چلے لگے ہوئے ہیں بارہا چلے لگ رہے ہیں یا ایک دفعہ ہی لگا ہے وہ ساتھی اجتماع سے پہلے پہلے سن لو بھائی اچھا حضرت کے الفاظ ہے اجتماع سے پہلے پہلے اس کا چار ماہ لگا دو اجتماع سے پہلے اس کا چار ماہ لگا دو یہ اپنوں پر محنت ہے کس پر یہ تو اپنے عملے پر ہی محنت ہے اس لیے کہ حضرت کے سامنے ہمارا عملہ ہی ہم نے حضرت نے پوچھا چار ماہ لگا ہوئے کتنے ساتھی ہم نے کہا پینتیس ہزار کچھ ہے تو کہا لو پینتیس ہزار اگر آپ بیرون کو بھیج دیے پورے تو بولے حضرت دو ہزار جماعتیں بنتی تو آپ صرف پانچ سو دے رہے تھے یا دو ہزار جماعتیں بنتی نا اب ہم اگر اپنے پینتیس ہزار عملے پر محنت نہیں کر سکے وہ بھی چار ماہ لگایا جو دعوت کو سمجھا ہوا تو آپ یہ بتاؤ ہم نئے عملے پہ کیا محنت کریں گے کیسے محنت ہوگی ہمارے صوبے میں لاکھوں مسلمان ہیں ہم اگر ان پینتیس پر جو دعوت کو سمجھا ہوا ہے اس کو ہم بیرون پر نہیں نکال سکے تو پھر ہم نئے عوام پر کیا محنت ہوگی ہماری اس کے لیے سب سے پہلے قربانی یہ دو کہ ان کو بیرون کو بھیجو اور آپ یقین تعجب کریں گے اللہ کے فضل و فضل و کرم سے بلکہ اللہ کے فضل سے الحمد للہ دو تین مہینے سے یہ ٹارگٹ آ رہا ہے ہمیشہ تیس جماعتیں اٹھائیس جماعتیں پینتیس جماعتیں ہمارے صوبے سے باہر ہے ابھی بھی لیکن یہ بہت کم ہے تیس پینتیس جماعتیں تیس پینتیس جماعتیں وہ تو اجتماع تک دو ہزار جماعتیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی ابھی گزشتہ ایک سال کی کارگزاری میں ہمارے پاس صرف تقریباً سو جماعتیں تھیں اب دو ہزار جماعتیں دینا ہے ہمارے کو ابھی ہم ماشاء اللہ سے جب نظام الدین کے ہماری جماعت آئی تھی حضرات بزرگ آئے تھے تو آپ کے کرنول میں جو جوڑ ہوا تھا اس میں ہم کو انتیس جماعتوں کی فہرست دی گئی تھی کرنول کے ضلع کرنول کی انتیس جماعتیں جن میں سے پانچ چھ جماعتیں رخ لے چکی ہیں اور باقی جماعتیں تیار رخ لینے والی ہے لیکن یہ کم ہے چار والے کتنے ہیں آپ کے پاس کتنے پانچ ہزار چار ماہ والے ہیں تو کتنی جماعتیں بنتی بھائی کہاں حساب کرنے والوں آٹھ پر تقسیم کرو پانچ ہزار کو چھ سو جماعتیں بنتی تقریباً کم زیادہ تو اب چھ سو جماعتیں کدھر بنتیس جماعتیں کدھر بھائی چھ سو پچیس جماعتیں ہوئی تو اب یہ کس کو بنانا ہے بولو بھائی کوئی باہر سے آئیں گے ارے بولو نا کوئی نہیں آئیں گے جو بھی آئیں گے ان کو بھی ہم کو سنبھالنا ہے فی الوقت کی کیفیت یہ ہے جماعتیں آئیں گی اور آ رہی ہیں لیکن ذمہ داروں کی جماعتیں نہیں آئیں گی ہم ذمہ دار ہیں ہم کو کام کرنا ہے اس کے لیے ہم پہلی بات یہ بات کو ذہن میں بٹھا لینا اپنے ہمارے ضلع میں کوئی چار ماہ لگا ہوا کوئی بھی ایک ساتھی ایسا نہ بچے جس کی بیرون کی ترتیب نہ بن گئی ہو آسان ہے بیرون کی ترتیب کے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو آج ہی نکلنا ہے ایسا نہیں ہے بیرون کی ترتیب آپ اپنے ساتھی سے یہ بات کرو دیکھو بھائی نظام الدین سے تو یہ آواز لگ چکی ہے اجتماع سے پہلے ہم کو بیرون لگانا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ سوچ لو کہ آپ کو لگانا ہے نہیں کا تو کوئی جملہ نہیں ہے نہیں کی تو کوئی بات نہیں اب یہ بتاؤ کتنے خرچے میں لگائیں گے کون سے مہینے میں لگائیں گے ہے نا بھائی آسان بات ہے نہیں ہے تو سب سے پہلے نہیں کو ہٹا دو وہاں سے نہیں تو ہے نہیں لگانا ہی لگانا ہے ہم نے اجتماع لیا ہماری ذمہ داری ہے ہم کو لگانا ہے اب آپ کی سہولت کے لیے ہم آپ پر یہ زور نہیں ڈال رہے کہ آپ دس لاکھ کی جماعت میں جاؤ بیس لاکھ کی جماعت میں جاؤ ہم آپ پر یہ زور ڈالیں گے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کتنے خرچ میں کون سے مہینے میں جائیں گے یہ تشکیل ہم میں کا ہر ساتھی پہلے اپنی کرے اور پھر اپنی مسجد کی کرے بیٹھ جاؤ پھر اپنی مسجد کی کرے کیا کریں گے بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ جتنا ہمارے ضلع کا چار ماہ لگایا ہوا ساتھی ہے ان کو ہم کو بیرون بھیجنا ہے اور دوسری تشکیل کیا ہے جتنے ہمارے چلے والے افراد ہیں ان کو چار ماہ میں نکالنا ہے اب اس کے لیے کیا ہے ہم ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا اپنے آپ کے پاس آئے تھے نندیال کو اس وقت جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اتنے ساتھی چلے والے ہیں تو ہم نے کہا کہ اتنے ساتھی چلے والوں کو آپ کو اگر چار ماہ میں نکالنا ہے تو حضرت ہر ہفتہ ایک ایک چار ماہ کی جماعت نکالنی پڑتی کتنے ہر ہفتہ ہوئی تھی نا ہر ہفتہ کم سے کم آپ کو ایک چار ماہ کی جماعت نکالنی پڑتی تو جب جا کر آپ ہاں جب جا کر آپ کے پورے افراد چار ماہ میں لگتے لیکن جب سے اب تک کوئی اس کے اندر ہفتہ تو نہیں نکل رہی مہینے مہینے کو نکلی ہوں گی الگ بات ہے لیکن ہر ہفتہ چار مہینے کی جماعت نہیں نکل رہی تو میرے بھائی جو یہ بتاؤ جماعت کون نکالنا ارے بولو نا یہ محنت کون کرنا ہمارا کرنا ہے میرے کرنا ہے میرے کرنا تو اس کے لیے مسجد کے اعتبار سے مسجد کی سطح سے ہمارا ساتھی یہ بات کو اٹھائے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو پہلے بات پوری ہو جانے دو پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں حضرت نے یہ کہا کہ جب ہمارا عملہ یہ قربانی پر آ جائے گا چار ماہ والے بیرون چلے جائیں گے چلے والے چار ماہ پہ چلے جائیں گے تو کہا کہ اس کے بعد اس قربانی کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنا آپ کا مجمع اجتماع میں آئے گا کتنے لاکھ لوگ آپ کے اجتماع میں آئیں گے نئے پرانے کہا کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ ان سب کو قبول کرے گا اور اجتماع سے نقد جماعتیں نکلیں گی ہم جماعتیں بنا کے لاتے اجتماع میں لا کے نکالتے اب اجتماع کی نقد تشکیل کہا کہ اس کے لیے یہ قربانی والا مجمع جب اختلاط کرے گا کہ ایک آدمی چار ماہ لگا کے آ رہا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایک آدمی بیرون لگا کے آیا اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اجتماع میں شریک ہے اور ساتھوں جب اختلاط ہے تو کہا کہ جتنا مجمع آئے گا آپ اس کو یقین مانو یہ پوری قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مجمع کو ایسا قبول کرے گا کہ نقد جماعتیں نکلیں گی صرف شریک ہو کے نہیں چلا جائے گا آئے گا اجتماع میں شرکت کے لیے لیکن چالیس دن چار ماہ لگا کے جائے گا اس کے لیے ہم کو اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی اب آپ یہ سوچو کہ کیسا ہمارا حضرت کا ذہن اس وقت ہے اور کیا فکر اور کیا مزاج ہے وہ یہی چاہتے ہیں ہمارا عملہ قربانی پر اٹھے تو پھر نیا عملہ خود بخود اللہ کے راستے میں لگے گا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو پرانے ہیں ہم تو ماشاء اللہ سے وقت لگا رہے ہیں ہم تو وقت لگا چکے ہیں اب اسی لیے نئے لوگوں کی تشکیل کرو نئے لوگوں کی تشکیل کرو بات تو صحیح ہے تشکیل تو نئے لوگوں کی کرنی ہے لیکن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ ہے کہ جب تک جب پرانے بیٹھ رہے ہیں اور نئے لگ رہے ہیں تو سمجھو کام کا تنزل ہے تو پرانوں کو قربانی پر آنا ہے اور آگے کی سب پر بڑھنا ہے تو پھر پیچھے کی سب پوری ہوں گی آگے کی سب پر نہیں بڑھ کے جو ہے نا پیچھے والوں کو آگے بڑھانے جائیں گے تو وہ ہمارے کو پھلان کے جائیں گے پھر جب ہمارے کو ہٹا کے جائیں گے تو پھر وہیں جھگڑے پیدا ہوتے اب بھی نیا لگا آگے ایسے باتیں کر رہا وہ کر رہا یہ کر رہا پہلی سب والے قربانی پر آنا اس کے لیے تمام چیزیں تمام چیزیں تو پھر میرے بھائی ہمارے اجتماع کی کامیابی کے لیے ہم کو اس وقت سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ اپنی تشکیلی سب بندی کرنا ہے کہ بھائی کون سے مہینے میں کس کا وقت لگ رہا ہے اور مستقل جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں بلکہ اس وقت تو ہماری ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کرنول کی جماعتیں پورے صوبے میں پھر کر کام کرنا ہر ضلع میں جانا ہر بندل تعلق میں جانا آپ کا ضلع کی جماعتیں پورے جا کر وہاں پر ایسی محنت کرنا کہ وہاں سے لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی کرنول میں اجتماع ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ باہر والے کرنون میں محنت کرنا نہیں کرنون والے جا کر دوسرے ضلعوں پہ ایسی محنت کرنا کہ ان کو یہ پتا چلے کہ واقعی کرنول میں اجتماع ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو قربانی پر آنا پڑے گا تو پوری یہ مجمع ہم نے اس سے پہلے بھی ایک تشکیل کی تھی کہ اب سے لے کر اجتماع تک کون تیار ہوتا ہے پورے وقت کے لیے صرف چھ میں آٹھ مہینے بچے ہوئے ہیں آٹھ مہینے بڑی مشکل سے ایسا عملہ ہم کو چاہیے تعلقے کی سطح پر بھی ضلع کی سطح پر بھی ایسا عملہ چاہیے اب سے لے کے اجتماع تک اپنا پڑاؤ کے ساتھ بستر کے ساتھ ایسا نہیں کہ آ رہے جا رہے ہم تو تیار ہیں پھر پورا وقت بول رہے ہیں پھر اپنے گھر کو چلے آ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں نبی ہم نے وقت دے دیا اللہ کے لیے یہ ہمارا بستر مسجد میں ڈال دیے اب ہمارے ذمہ دار ہم کو کیسا استعمال کرنا ہے کرو ایسا نہیں ہونا کہ نام لکھا دیے پھر ذمہ دار آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں تو پھر وہ کیا فائدہ ہوا پھر ان کی محنت آپ کے اوپر لگ گئی بجائے آپ ان کے معاون بن کر محنت کو اور دوسروں پر ڈالنے کے آپ نام لکھا کر ان کی محنت کو آپ کی طرف پھیلیے وہ آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا اب اس کے لیے یہ اس مجمع میں سے ہم کو وہ افراد چاہیے جو اب سے لے کے اجتماع تک اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں ہے کوئی ایسا اس میں اللہ کا ولی لو دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ خوب برکت دے سب سے پہلے ہمارے ہمارے عبد الکریم بھائی کھڑے ہو گئے اب سے لے کے اجتماع تک مکمل وقت ہے ہاں۔ بیٹھو بھائی ٹھہرو بھائی نام لکھا کے بیٹھو اس کے بغیر مت بیٹھو لوگ کھڑے ہو جاؤ نام لکھو بھائی اتنے بڑے مجمع میں سے صرف چار نام آئے لو بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے جان میں مال میں عافیت میں خیر میں ماشاء ماشاء ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لو بھائی کا عبد السلام بھائی کہاں کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کے نام لکھو بھائی آپ کا بھی نام لو بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ خوب برکت دے اللہ تمام مسائل کو حل کر دے بہت اچھا بہت اچھا ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا مجمع کھڑا ہو جائیں گا ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارا کا سارا کھڑا ہو جائیں گا ہم اجتماع تک گھر نہیں جائیں گے بول کے امریکہ سے لوگ آئے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں امریکہ کا اجتماع چاہیے حضرت نے کہا کیا دو گے حضرت آپ جو فرمائے کہا کتنے افراد آئے کہا اتنے کا اجتماع تک گھر کو نہیں جانا اٹھارہ مہینے باقی تھے اجتماع کو کتنے مہینے اٹھارہ مہینے وہ لوگ گھر نہیں گئے کاروبار کو بھی نہیں گئے ایسا نہیں کہ چلو جو ہے نا کاروبار کر رہے ہیں گھر کو نہیں کہ نہیں اللہ نے اس کی وجہ سے پورے امریکہ میں کام کو اٹھایا ان کی قربانیوں سے پورے امریکہ میں کام اٹھا آج ماشاء اللہ سے جتنا کام ہے بہت کام ہے امریکہ میں بہت وقت لگانے والے ساتھی بہت اچھے وقت لگا رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہاں۔ اس کی وجہ یہی ہے جب قربانی دی جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات سالہ سال تک چلتے ہیں سالہ سال تک اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ضلع کرنول میں اس کے اثرات چلے دس بیس سال پچاس سال تک تو یہ سارے عملے کو ابھی کھڑا ہو جانا چاہیے کتنے نام آئے تیرہ نام بیس بائیس آدمی کے نام ہیں پورے ضلع کے اعتبار سے بیس بائیس آدمی کیا کافی ہوں گے کرنول شہر کے بھی لوگ ہیں اس میں نہیں ہیں ان ناموں میں تو کرن والوں کا بھی نام ہے اچھا کیسا کریں گے بھائی اتنے نام تو ناکافی آپ لوگ ہی بتائیں کیا کریں گے پہلے تو آپ لوگ یہی بولے محنت تو ہم کو ہی کرنا ہے کوئی باہر والا کے کریں گے نہیں تو پھر اب یہ بیس بائیس آدمی کی محنت آپ کے پورے ضلع کو کافی ہو جائے گی کیا ارے بولو نا کافی ہو جائے گی کیا اچھا ایک کام کرو چلیے اب سے لے کے اجتماع تک نہیں آپ یہ بتاؤ اب سے لے کے چار مہینے کون دیں گے اس کے بعد پھر آپ بیچ میں گھر چلے جاؤ اجتماع سے پہلے آٹھ مہینے نا اجتماع کو کتنے مہینے ہیں اجتماع کو آٹھ مہینے تو چار مہینے دے دو وہ والے بتا دو چلو کہاں کے کرنول کے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتاؤ بھائی دیکھو یہ عملہ ہے ہم ان کی تشکیل ایسے نہیں کر رہے کہ جیسے چار مائیک کس کے لگیں گے چلا کس کا لگے گا یہ عملہ ہے ان کی ضرورت ہے پورے عملے پر محنت کرنے کے لیے پورے علاقے پر محنت کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے ہمارے کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو نوجوان بھی اٹھ رہے ہیں بڑے بزرگ بھی اٹھ رہے ہیں بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارے بھائی یہ تو بہت آسان اور سستی بات ہے بہت آسان بات ہے لو بھائی بھائی کا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو بھائی محنت تو ہم سب کو مل کر کرنا ہے کسی ایک کی ذمہ داری کا نام محنت نہیں ہے کرنول والے کر لیں نندیال والے کر لیں یہ نہیں ہم سب کوئی آدمی جو ہے نا کسی گاؤں دیہات کا ہے تو وہ بھی محنت کرے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بھائی اور بتاؤ لو ماشاء اللہ کیا نام ہے بھائی کا مرتدہ صاحب آتما کور والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمود آتما کور ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے اطمینان سے لکھانے والے آپ لوگ مطلب تھوڑا غور کر کے فکر کرے ماشاء اللہ واقعی بہت ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھڑے کے لکھا دے لیکن نام لکھا رہے ہیں اطمینان سے لکھائیں گے لکھائیے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہم تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے دیکھو ماشاء اللہ ماشاء پلگور کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اللہ قبول فرمائے اور بتائیں بھائی اور بتائیں بھائی دیکھو بھائی محنت کرنا ہے کام کرنا ہے حالات کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے امت کی حاجت کو ضرورت کو کام سامنے نہیں رکھیں گے تو قربانی پر نہیں آ پائیں گے میرا بھی کام چلنا دعوت کا بھی کام چلنا ایسا تو نہیں ہو سکتا میرا کام خراب ہوئیں گا تو پھر امت کے اندر اللہ تعالیٰ اس دعوت کے کام کو چلائیں گا حبیب بادشاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا عملہ کھڑا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت دے بہت استقامت دے قبول فرمائے ہم سب کو قبول فرمائے بھائی جذبات نیت تو سب کے ہی ہوں گے کیا ہے کہ نہیں ہے بھائی ارے بولو نا ماشاء اللہ پھر کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محمد نور کہاں کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارے بھائی کیا اس کرنول کے اجتماع کو آپ لوگ کامیاب کرنا نہیں چاہتے نہیں آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس میں پورے ہندوستان کے اور عالم کے لوگ آئیں ارے بولو نا چاہتے نہیں چاہتے ہاں کیسے آ جائیں گے پھر ہم قربانی نہیں دیں گے تو کیسے آ جائیں گے دیکھو نظام الدین میں قربانی دی گئی آج پوری دنیا کے لوگ نظام الدین آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آ رہے نہیں آ رہے ہیں ابھی ماشاء اللہ سے مہاراشٹر والے اورنگ آباد نے قربانی دی ان کا عملہ ابھی ہم آپ کو وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ سو سو لوگ چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے سے اپنے گھروں کو نہیں گئے سو وہ لوگ مستقل لگے ہوئے ہیں محنت پر ذمہ دار عملہ پورا مستقل ہاں۔ اس قربانیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا وہاں پر جمع ہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ ہاں لو بھائی عبدالرحو بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اللہ عافیت دے اللہ خیر کرے یہ مت سمجھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیوں نام لکھا ہوں یہ مت سمجھو میں اپنے آپ کو پیش کر دوں اللہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا اللہ کو معلوم میرے کو کیا معلوم میں کون ہوں نہیں اللہ کے یہاں صلاحیت نہیں ہے ہاں، کہ یہ یہ جو ہے نا بہت کوالیفائڈ لوگ ہونا ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں بس یہ کہ اللہ دل کو دیکھتے ہیں بندہ دل سے آ گیا قبول کر لیا ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کے اندر کیسے صحابہ ہیں بلال بھی ہیں ہاں، جو ہے نا سلمان فارسی فارس کے بھی ہیں جبل علماء میں بھی ہیں ہر قسم کا ہر طبقے کا آدمی ہے معذور بھی ہے صحت مند بھی ہیں بیمار بھی ہیں سب کو اللہ نے قبول کیا اور سب پر صحابیت کا وہ لگا اور اللہ اللہ کے نبی نے سب کے لیے فرمایا سب ہاں۔ اس میں ابو در بھی ہیں ابو دردا بھی ہیں ہاں۔ ابو ہریرا بھی ہیں آپ پڑھو ان کے بارے میں تو یہ مت سوچو کہ میں میری عمر چھوٹی یا میں کمزور ہو گیا میں بیمار ہو گیا میں کیا کر سکتا ہوں نہیں آپ جو کر سکتے اللہ وہ کام لیں گا آپ سے آپ اپنے آپ کو پیش کر دو کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ کیا کام لینا اس کا مشورہ ہوں گا آپ سے پیش اپنے آپ کو کر دو ماشاء اللہ کیا نام ہے بھائی کا قطب الدین چھاگل ماری کے ماشاء اللہ لو ابھی سے چار مہینے اجتماع تک پورا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی عملہ کھڑا ہو رہا ہے بہت اچھا وہاں ستر تھا بہت عملہ ہے آپ کے پاس بہت عملہ ہے آپ ان کو خوب استعمال کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے سو ہو گئے ارے کیا جی سو بھی نہیں ہوئے ابھی تک نہیں جملہ بولو بھائی تینتیس نام ہوئے جملہ ابھی سو بھی نہیں ہوئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید سو ہو گئے ہوں گے بھائی اتنے بڑے ضلع کے واسطے اتنی محنت کرنے کے واسطے بیس تیس نام بہت ناکافی ہیں بہت ناکافی ہیں لو بھی بزرگ کا نام لکھو ماشاء اللہ بھائی پرانوں کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ تشکیل کے وقت میں اٹھ کے چلے جائیں بلکہ یہ تو تشکیل کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں بیان کچھ بھی ہو ہم تو چلنے کو تیار ہے یہ وہ پرانوں کا عملہ ایسا ہوتا ہے بتاؤ بھائی بھائی اور چاہیے محبوب بادشاہ ماشاء اللہ اجتماع تک چار مہینے اللہ تعالیٰ قوت قبول فرمائے اللہ برکت دے ماشاء اللہ دیکھو మాషాల్లా మాషాల్లా మాషాల్లా మాషాల్లా کیا سوچ رہے ہیں بھائی اچھا یہ تو بتاؤ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کم سے کم ہم وہی بولیں آپ لوگوں کو ہم تو بہت امید لے کر آئے تھے کرنول والوں سے کہ اس اجتماع سے اب آئندہ ہونے والے بڑے اجتماع تک ہمیں ایک بہت بڑا عملہ ملے گا جو ہم پورے صوبے میں چلائیں گے لو بھائی ماشاء اللہ محمد اسماعیل صاحب کہاں کے پامل کے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے بہت برکت دے ماشاء اللہ اللہ عافیت سے تمام امور کو مکمل کر دے اللہ ہماری اس لکھانے کو اور اس پر استقامت دے قبول فرمائے ہاں دیکھو آپ کی آواز آج تک عملہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے حضرت آپ کی آواز آنا جی جی نہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ساتھی خود سے کھڑے ہو کے بولے ہم مولانا کے ساتھ ہیں مولانا تو تو بول دیا میرا وقت ہے پورا ختم اب سے اجتماع تک کریم بھائی کھڑے ہو گئے لیکن اب یہ لوگ آپ کو کھڑے کرنا نہیں ہے آپ یہ بولنا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چلیں گے آپ آپ آگے چلو ہم ساتھ ہیں آپ کے تو جبھی تو ہمت بڑھے گی پھر چلیں گے یہ لوگ اگر یہ لوگ آپ کے پیچھے تم کھڑو تم کھڑو بول کے لگے تو پھر کیسا ہوگا لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اللہ بہت برکت دے اللہ قبول فرمائے تمام لکھانے والوں کو اللہ قبول فرمائے استقامت دے عافیت دے ان کے تمام کاموں کو اللہ خیر سے عافیت سے پورے کرا دے دیکھو ماشاء اللہ میں بولا نا آپ کو حملہ آپ کا کھڑا ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لکھا ہے تو میں لکھاؤں گا وہ لکھا ہے تو میں لکھاؤں گا نہ بھائی صحابہ تو خود سے آگے بڑھنے والے تھے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا صحابی آگے بڑھ گئے اور پھر بعد میں دوسروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو بھی اس میں کہا کہ وہ تو پہلے والوں میں ہو گئے ہاں، وہ ہے نا قد سبق کا بھی ہے اوکاشا اچھا اوکاشا کا واقعہ ہاں۔ اللہ کے فرمایا کہ کل قیامت ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے دیکھو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑے ہوئے ہو رسول اللہ میں ان میں سے دعا فرما دیجیے میں نے کہا تم ان میں سے ہو تو پھر دوسرے ساتھی کھڑے ہو اللہ میں کہا کہ نہیں وہ تو آگے بڑھ چکے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لیٹ اٹھنے سے آگے والے آگے بڑھ جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں ہمیں کھڑے ہونا ہے بھائی کام کرنا ہے محنت کرنا ہے دیکھو ماشاء اللہ کیا نام ہے بھائی کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے ہاں۔ سب لوگ محنت کیے ہوئے ہیں آپ لوگ کئی اجتماعات کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نام آ رہے ہیں بھائی آپ سب نام لکھو کوئی چھوڑ تو نہیں رہے آپ یہ ہمارے حضرت پھر کمیز بولیں گے آپ بعد میں پھر سبھی لکھ رہے نا ہاں ابھی چالیس پراٹھے چھوئے عبد السبحان لو بھائی ماشاء اللہ شبیر احمد صاحب کرنول ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ بہت برکت دے بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی استطاعت تو بہت ہے استطاعت تو بہت ہے بس تھوڑی سی اور آپ لوگوں سے گزارش کی ضرورت ہے گزارش کریں گے تو اور سب کھڑے ہو جائیں گے اب بچے کتنے بھائی پورے نام تو آگے تھوڑے بچے جو بچے وہ بھی لکھا دو دیکھو ماشاء اللہ ابراہیم صاحب کہاں کے بیتم رہا کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو بھائی آپ اپنے بازو بازو دیکھو تو سب کے نام آ چکے ہیں میں ہی بچا ہوا ہوں بول کر آپ کھڑے ہو جاؤ دیکھو ماشاء اللہ آپ دیکھو آپ کے آزو بازو سب نام لکھا چکے ہیں میں ہی بچا ہوا ہوں کھڑے ہو جاؤ ابھی دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نوجوان بھی ہے ادھیڑ عمر کے بھی آ رہے ہیں بوڑھے بھی آ رہے ہیں یہ ہے یہ ہے بہت اچھا بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اللہ بہت برکت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا لو بھائی بھائی نام کیا نام ہے ماشاء اللہ سہیل بھائی زمزم حلقہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے الطاف بھائی کہاں کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد یوسف صاحب غفار صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ بھائی اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لو میں ہی بچا ہوں اور کون بچے ہیں لکھا چکا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بچا ہوں تو میں ہی بچا ہوں ایک کام کرو اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے سامنے پیش کر دو لو دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اپنے حالات بتاؤ بھائی میری حالات ہے آپ بولے تو میں ابھی چلتا ہوں یا پھر آپ وقت دیے تو ایک ہفتے بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد آتا ہوں ویسا بھی کر سکتے نا ارے بولو نا ہے نا مگر اپنے آپ کو اپنے ذمہ داروں کے سامنے پیش کر دو بولو بھائی دیکھو اجتماع کی محنت کو تو میں اب سے لے کر اجتماع تک تیار ہوں لیکن میرے تو یہ حالات ہیں اب آپ مشورہ کر کے بولو میں ابھی چلوں پندرہ دن بعد چلوں مہینے بعد چلوں تو وہ آپ کو بولیں گے بھائی چلو آپ پندرہ دن تک اپنا کام نمٹا کے آ جاؤ تو پھر آ جانا کریں گے ویسا سب کریں گے اور لو بھائی لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ ارے بھائی سب عملے میں صلاحیت تو آپ سب تیار ہیں حضرت پورا عملہ تیار ہے آپ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپریل سے اجتماع تک شاہ والی صاحب ارے بھائی پہلے تو نقد عملے کو تو لو آپ یہ تو آپ کو ابھی سے تیار ہے یہ جتنے نام لکھا رہے ہیں یہ سب آپ کے ساتھ ابھی سے ہیں ان کی ترتیب آپ کو ابھی بنانا ہے بیٹھ کے سب کو بٹھا کر آپ کو ترتیب بنانا ہے یہاں پر بالکل اس مجمے کو یہاں بٹھانا ہے آپ کے پاس سامنے آپ بٹھا کر ابھی ان کو جو ہے نا کہاں جمع ہونا ہے کیسے جمع ہونا ہے پھر کیسی محنت کرنا ہے پوری بات ان کے سامنے آئے گی پھر ہاں اٹھا کے کہاں بٹھائیں گے ان کے پیچھے ہٹائیں گے پھر اچھا وہ پنڈال پیچھے کا خالی ہے وہ اچھا ہے نہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ دیجیے اچھا بھائی اب جو لوگ پہلے ایک ایک گزارش یہ ہے کہ جو لوگ نام نہیں لکھائیں ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں نہیں لکھا ہے سوال ہے ارے یہ بہت دکھے رہے نا جی میں لکھا ہے سوال ہے بہت ہے سمجھ کے خوش مانا ہے نام نہیں لکھا ہے سوال ہے بہت ہے لکھا ہے سوال ہے یہ بھی بہت ہے یہ بھی بہت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا اب اب یہ ہے اب محنت کیسے کریں گے جو نام نہیں لکھائے ہیں جو نام لکھا ہے وہ تو انشاءاللہ ان کی محنت کی ترتیب اب بنے گی جو نام نہیں لکھائے ہیں وہ اپنے علاقوں میں کیسے محنت کریں گے کیا کریں گے سب سے پہلے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پانچ ماہ بیرون کی جماعتیں آپ اپنی اپنی مسجد سے مہینے کے تعین کے ساتھ پانچواں بیرون کی جماعتیں لکھاؤ لکھا جو لوگ ابھی نقد نہیں جا رہے ہیں جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم اپنی مسجد سے انشاءاللہ شاء پندرہ دن میں مہینے میں آپ کو پانچ ماہ بیرون کی تی جماعتیں پیش کر دیں گے فبروری مارچ ہاں۔ پھر ان کے رخ لینا اس لیے کہ بیرون کی جماعت کا مسئلہ تین مہینے چار مہینے لگتے لکھو بھائی مسجد سے لکھاؤ بولو ہاں کتنی جماعتیں بیرون کے لیے ایک جماعت مسجد سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی لکھنے والے دو تین کھڑے ہو جاؤ بھائی جانا نہیں ہے بھائی بھائی جانا نہیں ہے آپ کو پورا وقت موقع دیا جائے گا میرے بھائیوں بزرگوں جانا نہیں ہے بھائی یہ تو بھائی بازو والے بٹھا دو جانے والوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسجد کا نام لکھو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں اور جب بالکل لینے کا وقت ہے آپ اٹھ کے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلال مسجد سے ایک جماعت دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو نام لکھانے ہی اٹھے ورنہ نہ اٹھے ساتھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کتنی ابھی تو کچھ نام نہیں آئے بھائی اس کا مطلب تو ابھی بہت نام باقی ہیں بہت مسجدیں باقی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رزاق مسجد سے ایک جماعت ماشاء اللہ اچھا بھائی جو اب سے لے کے اجتماع کی محنت تک نام لکھا ہے ذرا وہ عملہ کھڑا ہو جائے اور یہاں پہ ہمارے بات سامنے آ جاؤ آ جاؤ بھائی یہاں آ جاؤ تھوڑا سا ان کے لیے سہولت کر دے جاؤ پیچھے سے ہٹ جاؤ آپ پہلے ان کو بٹھا کر ہم جائیں گے جو نام لکھا ہے آپ سے لے کے اجتماع تک وہ یہاں آ جائے بھائی یہاں سامنے آؤ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیں گے آئیں گے جائیں گے کوئی نہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ تھوڑی دیر اس کے بعد پھر ان کو ناشتے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑی دیر ترتیب بن جائے ان کی آ جاؤ قریب آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے برکت دے محنتوں کو کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آ جاؤ بھائی آ جاؤ پورے اب سے لے کے اجتماع تک اور اب سے چار مہینے بھی سو والے بھی آ جائیں ایسا نہیں کہ بھائی وہ چار مہینے والے چلے جائیں جتنے ساتھی نام لکھائے سب یہاں آ جائیں تھوڑی ترتیب بنا لیں گے آ جاؤ سامنے آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آؤ مائی بہت اچھا بہت اچھا دیکھے پورا ماشاء اللہ کریم عملہ آ رہا ہے ہمارے پاس آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جائیں بھائی وہ ساتھی بھی آ جائیں جو انہوں نے چار مہینے بھی لکھا ہے وہ ساتھی بھی آ جائیں آ جاؤ آ جاؤ پینسٹھ اڑسٹھ ساتھی ہیں بھائی نہیں آئے ساتھی آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ یہاں آ جاؤ ہاں، عبد دو صاحب آپ اس پہ آ جاؤ کریم میں آپ یہاں آ جاؤ آپ دونوں بیٹھ کے تھوڑا ترتیب بناؤ نہیں آپ آؤ پاؤ پہلے ان کی پوری آپ جو ہے نا تفقت وغیرہ کر لو پھر آ جائیں بے ساتھی وہ ساتھی جو انہوں نے کھڑے ہو کے نام لکھا ہے وہ سب تشریف لائیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ اب سے لے کے چار مہینے جو لکھا ہے وہ بھی آ جائیں اب سے لے کے اجتماع تک جو لکھا ہے وہ بھی آ جائیں ہو سکتا ہے کچھ ساتھی ضرورت سے فارغ ہونے گئے ہوں گے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ جب تک یہاں بیٹھو کریم میں آپ یہاں اوپر ہاں، بیٹھ بیٹھ بیٹھ کرسی جاؤ جاؤ جاؤ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں کچھ ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے بھی گئے ہوں گے ہاں کچھ جی جی بھائی دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ بہت مبارک عملہ ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ لوگ اب سے یہ پہلی تشکیل ہوگی جو آپ لوگ اتنا سارا مجمع کھڑا ہوا ہے اب اجتماع تک کی محنت کا تو قرآن میں اللہ نے سابقین اولین کی تعریف فرمائی جو سبقت کرنے والے ہیں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا یہ پکی بات ہے ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرا متوجہ ہو جاؤ بھائی تھوڑی سی مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے عمر کے سامنے تو ایک ایک مہاجر صاحب ہی آتے گئے تو عمر ان کو پیچھے ہٹا کے ان کو سامنے بٹھائے ان کو پیچھے ہٹائے ان کو سامنے بٹھائے یہاں تک کہ وہ لوگ دروازے کے باہر ہو گئے تو باہر نکل کے آپس میں لوگ بات کرنے لگے کہ کیا ہو گیا دیکھو کیسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوا آج حالانکہ ہم سردار ہیں اپنے بڑے لوگ ہیں ہمیں باہر کر دیا گیا پھر ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی واقعی ہمیں باہر کرنا چاہیے اسی لیے کہ جب کام تھا اور کام کی ضرورت تھی تو انہوں نے کام کیا ہم تو بعد میں آئے تو یہ عملہ اس وقت ماشاء اللہ سے وہ عملہ ہے اس لیے کہ اب سب سے اہم کام کی ضرورت ہے آگے چل کے اور ہزاروں لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے اور ہزاروں لوگ آئیں گے اللہ کام لیں گا ہزاروں ہزاروں ہزار آئیں گے لیکن یہ جو عملہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے نزدیک اس کی جو قدر و قیمت ہوگی وہ بعد میں آنے والوں کی بعد میں ہوگی سمجھ رہے نا بات کو آپ لوگ آپ لوگوں کی برابری بعد میں آنے والا نہیں کر سکتا بعد میں آنے والا آپ سے زیادہ مال لگا ہوں گا آپ سے زیادہ جان لگا رہا ہوں گا لیکن جو سبقت کر گیا کر گیا جو پہل کر گیا اللہ کے نزدیک وہ قبول ہوگی تو اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے پہل کی ہے اور جو ہے نا سبقت کی ہے اب اس اجتماع کی محنت اور اجتماع کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے نام عمل میں آئیں گی ہاں۔ اس اجتماع سے پہلے ہزاروں جماعتیں نکلے گی انشاءاللہ اور اس اجتماع سے ہزاروں جماعتیں نکلے گی یہ سب آپ کے نام عمل میں آئیں گی لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی ہے نا تو قربانی کے لیے جو تیار ہوئے ہیں ہوگا حالات آئیں گے لیکن جمنا اور خوب محنت کرنا تو پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے ان شاء اللہ ان اللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے اللہ دنیا میں بھی ہم کو نوازے گا آخرت میں بھی نوازے گا اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ خوب برکت دے حافیت دے خیر دے انشاءاللہ اب پھر ابھی آپ لوگوں کی ترتیب بنا لیں ان کا تفقت کر لے اور پھر ان کو بتائیے بھائی کہ اس میں اب سے لے کے اجتماع تک والے کون ہیں اور اب سے لے کے چار مہینے والے تک کون ہیں ان کی ترتیب پھر جو ہے نا نام تو الگ ہیں لیکن پھر بھی اب اس میں اب سے لے کے اجتماع تک کون ہے ذرا وہ ساتھی اپنے ہاتھ اٹھا دے جنہوں نے نام دیے اب سے لے کے اجتماع تک نام ہے یہاں پر آپ کے پاس نام ہے نا ہاں، اس نام میں آپ ٹک کر لو نا جو بیٹھے سو اچھا، دونوں کے بعد ہاں۔ ہاں۔ اس کے محمد قاسم بھائی اور نور اللہ عبد اللہ بھائی اس کو بھائی بھائی راہل دستگیر دستگیر کیا کروں اب سے لے کے اجتماع تک اب سے تیار ہیں سب اب سے بالکل سب کی تشکیل وہی ہوئی اب سے لے کر اجتماع تک کی تیاری ہے ان کی آپ کے ساتھ ہیں اب سے لے کر اب اگر یہ تیاری سے نہ آئے تو ایک آدھ دن دو دن ان کو تیاری کے دے دو الگ بات ہے لیکن بھائی کڑپے سے فون آیا تھا ذرا دو جماعت کا ڈالو کڑپے اچھا۔ کو فوراً سیدھا کڑپے کو ڈالو جی، جی، جی۔ اچھا۔ کڑپے کو بھی گنٹور کو بھی ڈالو کڑپے والا کرے نہیں اشرف بھائی کا فون آیا تھا اچھا وہ کڑپے میں تقریباً چھ مہینے سے کوئی جماعت نہیں کرتے ایک دو تین جماعت <coughs> کڑپے کو بھیجا لو انہیں سے مانگ لیتے اچھا اور بولو بھائی اب سے لے کر یہ سب اب سے لے کر آپ کا مجمع ہے پورے اجتماع تک اس میں چار ماہ والے بھی کچھ ہیں لیکن اکثر جو مجمع ہے اس میں اب سے لے کے اجتماع تک کا ہے آپ ان کو خوب استعمال کریں <clears throat> ہماری تو رائے یہ ہے کہ ایسی ترتیب بنائیں اس میں ایک جماعت یا دو جماعتیں بن جائیں ان کو ایک ایک تعلقہ دو جا کر اس تعلق میں محنت کریں اس تعلق کے لوگوں کو اٹھائیں اور پھر اس تعلق کی ایسی نقد جماعت تیار کریں جو اپنے تعلق میں اچھا لائیں اور پھر یہ جماعت پھر دوسرے آپ کے پاس واپس آ جائے کارگزاری سنانے پھر ان کو دوسرا یہیں سے تیار ہیں جانے کے لیے یہیں سے تیار دعا کے بعد کل سے ایسا کون ذرا بولیے یہ منگل سے ایک دن کی بات ہے جی ایک دن دو دن دیکھو بھائی اگر آپ جیسے شرکت کے لیے آئے تھے تیاری نہیں ہے تو ایک دن دو دن ہاں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جماعت تو بنے گی وہ جماعت میں جڑیں گے خطب الدین جاگر ماری صاحب منگل سے اتوار ہے اتوار دو تین دن دو تین دن سے کہاں گئے الدین تیرہ تاریخ سے اچھا، پہلے سے ہی ابھی سے ہے نا بھائی ہم تو آپ کی بات کریں ابھی سے ہی سب تیار ہے نا ابھی سے بولو نا بھائی آپ لوگ ہم آپ کو ستر مطمئن ہونا چاہتے ہیں ہاں، تیرہ سے جماعت بن اب تیرہ سے گھر جا کر کر کر کچھ تیاری لے منگل سے نکلنا سب ابھی سے ہیں حضرت تیار ہیں ارے بولو بھائی کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ کیا ہو گیا لوگ تیار ہیں ہاں؟ ان کے ساتھ گیارہ ساتھی نقد آ چکے ہیں جماعت بھی تیار ہے ان کے آپ یہ جماعت کو بھیجو ان کو کیسا استعمال کر رہے ہیں کرو بنا ہے آپ کا ہاں۔ اور کتنا ہے وقت ابھی تین مہینے ہے یہ تین مہینے کا بنانا ہے تو اچھا اور بولو بھائی اور بولیے ہاں۔ اچھا یہ مسترا تو دو مہینے چلا کب جا رہی ہو گیا آپ یعنی یہ تو گھما ٹھیک ہے آئندہ اتوار سترہ سے خواجہ کو اجی تو سے کہاں اچھا آپ ہیں آپ آپ بھی ان کے ساتھ ہو نہیں حضرت آپ تو ابھی نقد ہے نا نقد نہیں میں چار مہینے ہاں تو چار مہینے ابھی سے ہے نا ہاں۔, ہاں چار مہینے کبھی بھی نکلتے ہیں تو ابھی سے نکاؤ ہم کو ابھی نقد ضرورت ہے کب کریں نگر تیار ہے کل سے تیار ہیں بالکل تیار ہیں ہاں، آئیے سلیم بھائی برمن کٹپور کے کیا نام بولے علی بادشاہ نقد ہیں ہاں۔ اچھا اور بولیے بھائی ہاں، دیکھیے بھائی ہمیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جماعتوں میں جوڑنا ہے آپ کی جو جماعتیں چل رہی وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو مستقل اگر آپ وقت دے دیں گے تو ایسی جماعت بنائیں گے ذمہ داروں کی ہے کہ جو تعلقوں میں جائے کام کرے گی آپ ہاں۔ الگ الگ نام دیں گے تو پھر وہ اس میں مسائل ہوں گے ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ نقد جماعت ہو جو ایسے ذمہ داروں کی بنے اور پھر ان کے ذریعے سے کام ہو ایک تو یہ کہ عمومی جماعتیں لے کے چلنا وہ تو ہم سب کو ہے ہی ہے لیکن اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے ہم کو ان کے پیچھے بھی تو محنت کرنی ہے جیسے برمن کٹپور کے آپ منگل سے ہیں جیسے آپ ہیں نگد دو ہو گئے ہاں اور آپ کا کیا نام کب کب سے دیے ہیں کب تین مہینے کے اندر ہیں تو جب تک یہاں وقت لگائیں گے آپ پھر وہ وقت آتے وہاں چلے جائیں گے ارے نہیں بھائی آپ ایک کام کرو نہیں تو اب مطلب یہ ہے اب یہ بات ہے بیٹھے سب ساتھیوں کو جمع کر کے بیٹھے ساسیہ کہ بھائی بیرون بھی جانا ہے یہاں بھی کام کرنا ہے اب ایک کام کرو اب سے ایک مہینہ نقد دے دو ایک مہینے کے بعد آپ جا کر دو مہینے تیاری کر کے بیرون چلے جاؤ کر سکتے جو بات ہے وہ ہاں؟ دیکھیے اب ہم کو جیسا بھی ساتھی تیار ہو رہے ہیں جماعت بنانا ہے ایک کام کرنا ہے نا تو بیرون تو جانا ہی جانا ہے ہر چار مہینے والے کو بیرون جانا ہے اب بیرون جانے تین مہینے باقی اب تین مہینے تک کیا کریں گے تو ساتھ چلیں گے ہاں دو مہینے کے بعد تو بیرون جانے کے وقت آ جائے گا آپ کا اچھا چلیے اور آپ کا حضرت ایک مہینے کے بعد اجتماع تک پوری فل چار مہینے تو ابھی نقد دو پھر ایک مہینے کے بعد کیا ہے ضرورت اب ہے نا تین مہینے ہوگا ابھی ہم تو دیکھو <clears throat> ہم قربانی پہ کھڑے ہوں گے تو پھر کام چلے گا نا آگے تو کون سا مہینہ بولے آپ نہیں ایک مہینے بعد بول رہے ہیں ان کو ابھی چاہیے ہم کو تو دس دن بیس دن بچے ہوئے ہیں مارچ سے چار مہینے مارچ کے آخر تو مہینے سے زیادہ ہو گیا ایک مہینے کے بعد ایک مہینہ دو بعد رہتا مارچ کی پندرہ سے نکل جانا ایک مہینہ ہوتا ہے دیکھیے یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے ہمیں ابھی نقد چاہیے ایک دو دن اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم کر کے آ جائیں گے پھر وقت لگائیں گے یہ ہونا ایسے کوئی رہے تو بولیے ایسے ہونا ہمارے کو وہی چاہیے منگل کے اندر نکلنا ہے کل یا پرسوں اچھا، پیر منگل کے اندر کل یا پرسوں کیا بولتے آپ آپ کا حضرت آپ تو آپ سے تیار ہیں جی، چار مہینے دوسری لے جائیں گے آپ آپ بولو ہم کو تو نقد چاہیے ابھی چار مہینے کے بعد نہیں تھا اب سے چار مہینے آپ دو مہینے کے بعد دو دن کے بعد چار مہینے کے لیے تیار ہیں دو بھائی دیکھو انشاءاللہ ایک یہ دو ہو گئے یہ تین ہو گئے ایک ہفتے میں آ جاتی چار آدمی نام ہو گئے چار ہو گئے اور بولے <clears throat> دو یا تین دن کے اندر بولے اور کون تیار جو نقد ہے وہ تو ہے ہی بھائی یہ تیار ہو گئے برہمن کٹپور سے کل ہاں، کے ساتھ مولانا کے ساتھ نہیں مولانا جماعت بنا کے بھیجیں گے تو بھی جانا پڑے گا ہاں اس لیے کہ مولانا ذمہ دار دس جماعتوں میں تو نہیں جا سکیں گے مولانا دس جماعتیں مولانا کو بھیجنا پڑے گا جی، جی، جی، اچھا، منگل سے کیا نام جمیل اچھا، اور بھائی سلیم ہے تمہیں لکھ لو سب یہ بقیہ ساتھی جو بیٹھے ہیں یہ جو ابھی نقد دکھاتے ہیں یہ ذرا بولیے کب سے ارادہ ہے کب سے اپریل سے دو بار مستورات میں بیرون جا رہے جماعت بن گئی آپ کی قوائف پیش کر دیے اچھا جی جی اچھا, اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ جی اور آپ حضرت مارچ تو لگ گیا ابھی بیس دن بعد مارچ ہے بیس دن بھی نہیں ہے اٹھارہ دن اٹھائیسواں مہینہ رہتا ہے کہاں گئے ابھی ابھی لگاؤ نا ہاں؟ ارادہ تو پہلے سے ہے نا آپ کا اب ہم دو مہینے مستورات کے ساتھ آپ کیا گاؤں سے ساگر جملہ سے ہاں مارچ میں پران ذمہ دار ساتھ ہاں تو اب سے لگے اجتماع تک ہونا نا آپ کی تیاری پوری ایک سال لگے اور حضرت اب ترتیب بن رہی ہے نا یہاں پر اب ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس ابھی جماعت بن رہی ہے نہیں مکمل جماعت پرانوں ذمہ داروں کی دیں گے منڈل میں ہاں۔ چار مارچ کا پوری جماعت چار مہینے کی مارچ اپریل میں چلا ہاں۔ محمد شریف چار مہینے کے بعد دو دن بعد سال سال ہاں؟ آسان ہوتا ہے بارہ ہفتے کے بعد دس دن کے بعد اپریل سے نہیں تھی اب ہونا اب اب آج سے بولو بابو پھر بھی کچھ ہو تو